واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اظام اور عفت آپ خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقائے تو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع کروایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذرت سامعین کرام شہر بنگلور کا سیرت طیبہ کے عنوان سے نہ تو یہ پہلا جلسہ ہے نہ آخری جلسہ ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہمارے اکابر علماء کرام نے مختلف انداز میں آپ کے سامنے سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو پیش کیا ہوگا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ کی سیرت کیا ہے آپ نے فرمایا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے کانا ہل اہل قرآن آپ کی سیرت آپ کے کیریکٹر آپ کے اخلاق قرآن شریف ہی تو ہیں قرآن شریف کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہی باتیں تو آپ کی حیات طیبہ میں ہیں کلام پاک اللہ کا وہ کلام ہے اور اللہ کی وہ صفت ہے کہ دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے اور سمندر کو سیاہی بنا دی جائے ادھر کرو اور جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری مخلوقات کو لکھنے والا بنا دیا جائے لنفد البحر قبل ان تنفد فدا ربی ولو جئنا بھی مسلی ہی اللہ فرماتے ہیں لکھنے والے ختم ہو جائیں گے درخت ختم ہو جائیں گے روشنائی ختم ہو جائے گی مگر اللہ کی تعریف ختم نہ ہونے کی اور یہی بات میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کو پانی کو بادلوں کو روشنائی بنا دی جائے اور ساری مخلوقات کو آپ کی سیرت طیبہ لکھنے والا بنا دیا جائے لکھتے لکھتے مخلوقات ختم ہو جائیں گی درختیں ختم ہو جائیں گے اور پانی ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل لکھنا بیان کرنا تو دور کی بات آپ کی زندگی کے ایک گوشے کا بھی پوری کائنات مل کر حق نہیں ادا کر پائے گی ارے جس کی تعریف اللہ کرتا ہو اور جس نے کہا ہو وہ رفانہ کا ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا کون اس بلندی تک پہنچ سکتا ہے آج کل ایک رسم ہو گیا ایک رواج چل پڑا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت طیبہ کے کسی گوشے کو لے کر جلسہ شروع کیا جاتا ہے اور جلسہ ختم کر دیا جاتا ہے لطیفے ہوتے ہیں ہنسنا ہوتا ہے رونا ہوتا ہے اور پھر مجلس برخاست ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اپنا اپنا انداز ہے اور جس نے جس اینگل سے اور جس رخ سے آقا کو دیکھا اس نے اس طریقے سے بیان کیا ہے سوال یہ کہ آقا کی سیرت میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے ہم اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ کیسے لا سکتے ہیں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں انقلاب کیسے لا سکتے ہیں نہ گھروں کی حالت میں سدھار نہ عورتوں کی زندگی میں سدھار نہ ہمارے رسم اور رواج میں نہ شادی بیاہ میں نہ انفرادی زندگی میں نہ اجتماعی زندگی میں نہ مردوں کی زندگی میں نہ عورتوں کی زندگی میں آگے بڑھ کر کہیں نہ مسجد کی زندگی میں نہ خانخواہ کی زندگی میں نہ دینی تحریکوں اور تنظیموں کی زندگیوں میں نہ بازار کی زندگی میں ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے کیا وجہ ہے بربادی کے طرف ہمارے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں تباہی کی طرف ہمارے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں بنگلور کے مسلمانوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اپنے مقام کو نہیں جانا اپنے وجود اور اپنے تشخص کو ہم نے نہیں پہچانا کہ ہم کون ہیں اور کس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے یہی سمجھتے ہیں موسا علیہ السلام کی قوم آئی آقا کی بھی امت آ گئی عیسا علیہ السلام کی قوم آئی آقا کی بھی امت آ گئی ابراہیم کی قوم آئی آقا کی امت آ گئی لوت کی قوم آئی آقا کی امت آ گئی ارے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کو نرالا بنایا افضل بنایا اور امام الانبیاء بنایا خاتم الانبیاء بنایا اور سب سے اونچا مقام دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا دو عالم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اتنا ہی نکالا آپ کا مقام میرا مقام بنو اسرائیل کے کسی فرق کی طرح نہیں ہے کسی عیسائی اور کسی یہودی ایک مسلم کی طرح پیغمبر کے ماننے والے کی طرح نہیں ہے اللہ نے آقا کو نرالا بنایا آقا کی امت کو نرالا بنایا روایت میں آتا ہے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ سلاد وسلام سے کہا اے عیسیٰ میں آپ کو دنیا سے اٹھا لوں گا موت نہیں دوں گا اور پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے محبوب کی امت میرے چہیتے بندے جس کے نام کے ساتھ میرے نام کے ساتھ جس کا نام میں نے جوڑا پیغمبر سوالات ہیں اللہ نے آقا ہی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول رسول اللہ پیغمبر آدم بھی ہیں شیز بھی ہیں عیسا بھی ہیں نوح بھی ہیں لوت بھی ہیں علیہم السلاح تو وسلام لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبد الآباد کے لیے اللہ نے آقا کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا فرمایا اس کی امت کو تم دیکھنا چاہتے ہو اور اس امت کے افعال اعمال اور حرکتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر میں دوبارہ اس امت کے اندر بھیجوں گا مانگا تو بہت سارے پیغمبروں نے علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری نبوت لے لے میری رسالت لے لے میری طورت لے لے مجھے آقا کے غلاموں میں پیدا کر دے اللہ نے نہیں مانا مسا ہم یہ شرط آپ کو نہیں دیں گے علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ بھیجیں گے فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام زیارت کریں گے ایک طوبا نام کا درخت ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس درخت کی زیارت فرما کرائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ سلاد و سلام کو روایت کے اندر راوی بیان کرتے ہیں اس کا تنا اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا طاقتور اونٹ اگر اس کا طواف کرنے لگے اور اس کے گھیرے میں جانے لگے اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی اور جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن وہ تنا ختم نہیں ہونے کا اور اس سے سلسویل چشمہ نکلے گا معین چشمہ نکلے گا دو تین چشمے نکلیں گے جو جنتی چشموں کی طرح ان کا پانی بہت قیمتی ہوگا اور وہ پتے جب آپس کے اندر ٹکرائیں گے ایسی سریلی آواز اور ایسی میٹھی اور بہترین آواز ہوگی عیسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کا معائنہ کریں گے اور زیارت کریں گے دعا کریں گے اے رب کائنات میری قوم اور میری امت کو یہ درخت دے دیجیے اور اس کا سایہ دے دیجیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ اس درخت کو کوئی نہیں چھوئے گا جب تک کہ میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوئیں گے پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ہاتھ نہیں لگائے گا اور امتوں میں سے کوئی امت ہاتھ نہیں لگائے گی جب تک کہ میرے محبوب کی امت اس چشموں کے اندر سیلاب نہیں ہو جائے گی اس کو دیکھ کر عیسا رہی سلام رش کریں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ مجھے عیسیٰ ابن مریم کیوں بنایا مجھے پیغمبر کیوں بنایا صاحب انجیل کیوں بنایا اے اللہ تیرے محبوب کا مجھے غلام ہی بنا دیا ہوتا مسلمانوں اپنی اوقات کو پہچانو تمہیں کسی کتے نے کسی درندے نے گمراہ کر دیا ہے تمہیں دنیا کی لانت کا تو تمہارے گلوں کے اندر ڈال دیا ہے دنیا کے حسن نے اور دنیا کے فتنے نے عورت کے فتنے نے مال کے فتنے نے دولت کے فتنے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے تم اپنے وجود کو گم کر چکے ہو اپنی شناخت کو کھو چکے ہو جمعہ میں نماز پڑھ لی آقا کی غلامی کا حق ادا ہو گیا گیارہویں شریف کر لی بارہویں شریف کر لی آپ کی محبت کا حق ادا ہو گیا ہر کوئی ایک مکتب فکر ایک جماعت ایک تحریک اور ایک جھنڈا لے کر یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے جنت کا جھنڈا مل گیا دیوبند یہ سمجھتا ہے کہ میں دیوبندی اور دیوبند میں رہوں گا اور دیوبندی راستے پر چلوں گا میں جنت کے راستے پر تبلیغی یہی سمجھ رہا ہے خانخواہ والا یہی سمجھ رہا ہے پیٹھا والا یہی سمجھ رہا ہے چلا لگانے والا یہی سمجھ رہا ہے مدرسہ چلانے والا یہی سمجھ رہا ہے ممبر و محراب کو سنبھالنے والا یہی سمجھ رہا ہے سڑکوں کے اندر اصلاح معاشرہ اور میلا اور سیرت طیبہ کا جلسہ کرنے والا یہی سمجھ رہا ہے میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام جنتی کام ہے ایک سوشل ورکر ایک سماجی کارکن ایک ایم ایل اے ایک ایم پی وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑا کام کر رہا ہوں اور وہ ملت کی میں خدمت کر رہا ہوں ہر ایک اپنے نقشے سے ایک جنت بنا چکا ہے اپنے آپ کے اندر ایک ایمان کا خاکہ بنا رکھا ہے اور اپنے وجود کو بتا دیا ہے کہ اللہ نے اس کو کیا بنایا تھا ارے کیا وجہ تھی کہ پیغمبر پیغمبری دے کر اس امت کے اندر آنا چاہتے تھے کچھ تو دیکھا ہوگا انہوں نے آپ گاڑی بدلتے ہیں آپ زمین بدلتے ہیں آپ مکان بدلتے ہیں یہ لے کر یہ دے دو یہ گاڑی لے کر یہ گاڑی دے دو کچھ تو خوبی پاتے ہوں گے کچھ تو نفع پاتے ہوں گے کوئی بے وقوف نہیں ہوگا جو گھاٹے کا سودا کرے گا اتنے بڑے بڑے پیغمبر جلیل القدر نبی اور موسا علیہ السلام اللہ کے اتنے العزم پیغمبر اللہ نے کلام پاک کے اندر کوئی پارا حصہ نہیں رکھا جہاں حضرت موسا علیہ السلام وسلام کا ذکر خیر نہ کیا ہو معمولی پیغمبر اللہ سے کہنے لگے مجھے آقا کا غلام بنا دے آقا کی امت میں بنا دے آج ہم نے سب چیز کو پہچانا تاجر نے تجارت کو پہچانا زمیندار نے زمین کو پہچانا جوڑو کے غلام نے جوڑو کو پہچانا اولاد کا پیشہ پاخانہ چاٹنے والا اولاد کی قدر و قیمت کو پہچانا حکومت کے کتوں نے سیاسی کتوں نے سیاسی کرسیوں کی قدر و قیمت کو پہچانا اگر مسلمان نے نہیں پہچانا آخا کی غلامی کو نہیں پہچانا اور سنت کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا یہ نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جب آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے وارانہ فساد ہو رہا ہے جھگڑا ہو رہا ہے پولیس والا جا رہا ہے کمشنر جا رہا ہے اے سی پی ڈی سی پی جا رہا ہے اور وہ بھی بچتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے کسی کے پتھر مار رہا ہے اور اگر کوئی کہے بے وقوف تو تو قانون کا رکھوالا ہے اور تو قانون سے کھلواڑا کر رہا ہے تب وہ کہ ہاں ہاں میں تو اے سی پی ہوں ڈی سی پی ہوں کمشنر قانون میرے ہاتھ میں ہے لائن آرڈر میرے ہاتھ میں ہے تو جس طریقے سے وہ بھول گیا علماء نے کتابوں کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ایک شہزادہ تھا جو ہمیشہ عورتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا کھاتا پیتا تھا اس زمانے کا وہ کرنل قذافی رہا ہوگا جو عورتوں کا با... عورتوں کو باڈی گارڈ بنایا ہوا ہے سپاہی عورتوں کو بنایا ہوا ہے فوج کے اندر اپنی عورتوں کو داخل کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ دسترخوان لگا ہوا تھا کھانا کھا رہے تھے سانپ آ گیا خواتین نے کہا کہ کسی مرد کو بلاؤ اس سانپ کے لاٹھی مارے تو اب یہ شہزادہ بھی کہنے لگا کہ کسی مرد کو بلاؤ اب یہ عورتوں میں رہ کر رہ کر رہ کر جیسے کہ کوئی شیر کا بچہ بکریوں کے ریوڑ میں رہے تو بکریوں کی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں یہ عورتوں کی محفل میں رہ کر نسبانیت آ گئی اس میں مردانیت رخصت ہو چکی تھی اور جب کسی مرد کو بلانے کی بات کہی تو یہ کہنے لگا کہ سب کسی مرد کو بلاؤ تو ان کے بہنوں نے اور دیگر اس محل کے بیگمات نے کہا ارے صاحب آپ بھی تو مرد ہیں تو کہا اوہ کو میں بھول ہی گیا تھا کہ میں مرد ہوں یہ کفر کے ماحول میں ضلالت کے ماحول میں دنیا کی محبت کے ماحول میں علماء سو کے ماحول میں فتنوں کے ماحول میں یہودیت کے ماحول میں عیسائیت کے ماحول میں اور امریکی دشمنی کے ماحول میں گوری چمڑی والوں کے انارب کو ملالا کے دعوی کرنے کے ماحول میں وقت کے قارون کے سائے میں وقت کے فرون کے سائے میں وقت کے شداد کے سائے میں پل کر پل کر پل کر آج مسلمان کی یہ حیثیت ہو چکی ہے کہ مسلمان آج اپنے مقام کو بھول چکا ہے اپنے تشخص کو مٹا چکا ہے آج مسلمان غیروں کے در پر جا کر بھی مانگتا ہے مجھے سیٹ دے دو مجھے ووٹ دے دو مجھے کرسی دے دو میمورینڈم دیتا ہے میری بہنوں کی آبرو بچا لو میری ماؤں کی آبرو بچا لو میرے گھروں کو بچا لو میرے دکانوں کو بچا لو مسلمان دنیا میں بھکاری کتے بن کر آیا تھا یا دنیا کے اندر سخی اور داتا بن کر آیا تھا تو دینے والا بن کر آیا تھا یا لینے والا بن کر آیا تھا قرآن تجھ پر نازل ہوا یا قرآن یہودی کتوں پر نازل ہوا یا قرآن عیسائیوں پر نازل ہوا آج یہ یہودی اور یہ عیسائی یہ کافر یہ مشرق یہ اسلام اور مسلمان دشمن جو چاہے کرتے ہیں اور جو چاہے سلوک کرتے ہیں آج مسلمان ایک مکتب فکر کا دوسرے مکتب فکر کی ٹانگ کھینچتا ہے میں ہنفی ہوں وہ اہل حدیث ہے وہ جماعتی ہے وہ پگڑی ہے اسی میں جھگڑ جھگڑ کر یہ اپنے وجود کو مٹا چکا ہے میرے اللہ نے فرمایا ولا تنازع فتح چلو وطف ہماری حکم اے لوگوں جھگڑا نہ کرو آپسی انتشار نہ کرو آپسی اختلاف نہ کرو وا تسیم و بحب اللہ جمیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھ لو اس نے اپنا دھرم بنا لیا اس نے اپنا مذہب بنا لیا اس نے سراط مستقیم بنا لیا اس نے راہ نجات بنا لیا اس نے جنت کی سرٹیفکیٹ بنا لی دنیا میں جا سکہ نہیں چلتا دنیا میں جالی راشن کارڈ نہیں چلتا دنیا کے اندر جو ہے جعلی پاسپورٹ نہیں چلتا جعلی ڈاکومنٹ نہیں چلتے جعلی افیڈیوٹ نہیں چلتا اور بنانے والا مجرم ہے ڈاکو سے زیادہ جانی سے زیادہ شرابی سے زیادہ حرامی سے زیادہ جو جعلی کام کرتا ہے لیکن آج کا مسلمان اپنے چہرے سے سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت نکال کر یہ کتوں اور سپروں کا چہرہ کیا اس نے یہ جالی نہیں بنا رکھا ہے آج کا مسلمان اپنے جسم سے آخا کا لباس صدیق و فاروق کا لباس نکال کر یہود و نصارہ اور عیسائی اور اسلام مسلمانوں کا دشمنوں کا اور ادیار کا لباس ڈال کر ان کی مشابہت اختیار کر کر کیا اس نے جعلی لباس کو نہیں اپنایا ہے جعلی ایمان کو نہیں بنایا ہے کہ جمعہ جمعہ نماز پڑھ لی عید عید کے اندر نماز پڑھ لیا خطا کر لیا اذان دے دی جنازہ لے لیا اگر یہ ایمان تیرا بنانا معتبر تھا تو ابو لہب کا ایمان بنانا اس وقت کیوں معتبر نہیں تھا اگر ابو لہب کا سکہ نہ چل سکا تیرے باپ ابو جہل کا سکہ نہ چل سکا اتبا کا سکہ نہ چل سکا ارے تیرا پردادا عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول وہ تو نمازی بھی تھا وہ تو داڑھی رکھنے والا بھی تھا وہ امانہ رکھنے والا بھی تھا وہ نبی کے سامنے نارے رسالت یا رسول اللہ کہنے والا بھی تھا وہ زکات دینے والا بھی تھا وہ سب کا خیرات کرنے والا بھی تھا وہ نبی کی مجلسوں کے اندر آگے بیٹھنے والا بھی تھا آنسو بہانے والا بھی تھا پھر میرے رب نے یہ کیوں فرمایا ان المنافقین پھر در کی من النار اے میرے محبوب اے میرے محبوب بتا دو دنیا کے والوں کو اور بتا دو کہ یہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں داڑھی بھی رکھتے ہیں ارامہ بھی رکھتے ہیں آپ کے پاس زندہ مرد آباد بھی کہتے ہیں ہم جہنم کے اندر ایک ایسے طبقے کے اندر داخل کریں گے کہ جس طبقے میں نہ یہودی جائے گا نہ عیسائی جائے گا نہ مشرق جائے گا نہ کافر جائے گا نہ ہندو جائے گا نہ اللہ رسول کا دشمن جائے گا اتنا خطرناک حصہ کہ اس حصے کے اندر یہ دوہری چال چلنے والے منافق ان منافقینہ فکر منافقیدہ اسفلی من النار یہ منافقوں کو ہم جہنم کے اندر ڈالیں گے تجھ سے تو وہ منافق بہتر تھا نواز تھی اس کی زندگی میں داڑھی تھی اس کے چہرے پر لباس تھا اسلامی اور زکات تھی صدقہ تھا خیرات تھا تو کس بل بوتے پر میرا اللہ نے اس منافق کو معاف نہیں کیا کلام پاک میں رشاد فرمایا ادا جا کل منافق پالو ان کا رسول اللہ کان کھول کر سن لے بنگلور کا مسلمان میں تھک چکا ہوں میں آگے آ چکا ہوں ہندوستان دنیا کے چپے چپے کے اندر یہی پیغام لے کر جا رہا ہوں بنگلور کے اندر میں نے صرف اس درس کے ساتھ اس نیت کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کیا کہ لوگ کہنے لگے اس کا وجود مٹ چکا ہے اب تقریر نہیں ہوگی اب قانونی جو ہے رکاوٹیں آ چکی ہیں اس قسم کی صرف ایک غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ جے نگر اس کے لیے دور نہیں ہے اور نورانی مسجد دور نہیں ہے محبوبہ سے ملنے کے لیے اور ایک ایسی لڑکی جس کے پیٹ کے اندر پیشاب کی پوٹلی حیض و نفاس کی پوٹلی پاخانہ اور گندا خون ہے ملاقات کرنے کے لیے ایک آدمی ایک علاقے سے دور دراز کے علاقے کو جا سکتا ہے جذبہ جہاد بیدار کرنے کے لیے اپنے وجود کی شناخت کرنے کے لیے حلال کی زندگی اپنانے کے لیے منافقت کرتا تاؤ اور کفر کرتا تاؤ اور دنیا کی محبت کی محبت اور کی محبت اس کو گلے سے نکال کر پھینکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کوئی بڑی چیز نہیں ہے بہرحال جب اس زمانے کے منافق جس کی زندگی میں نماز تھی روزہ تھا چہرے میں گاڑی تھی انامہ تھا سب کا تھا خیرات تھا سب کچھ تھا لیکن یاد رکھو آج میں جو بات کر رہا ہوں میں مسلقی لڑائی لڑانے کے لیے نہیں آیا ہوں بہت ہو چکے مناظرے بہت لکھی جا چکی کتابیں میں تنگ آ چکا ہوں ان مسل کی اختلافات سے ان مسل کی جھگڑوں سے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ خیر امت ہو جاؤ امت وسط بن جاؤ آخا کے غلام بن جاؤ اور آخ آخرت کے طالب بن جاؤ جنت کے طالب بن جاؤ آپ جس راستے پر رہیں گے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دے گا جھگڑا کرنے کا اب کا وقت نہیں ہے امریکہ اگر ڈرون طیارہ بھیجتا ہے اور کیمیکل گیس اگر فلسطین کے کسی بچے پر داخل کرتا ہے لبنان کے اندر یا سوڈان کے اندر عراق کے اندر افغانستان کے اندر یہ پوچھ کر نہیں کرتا تم حنفی ہو شافی ہو تم مقلد ہو غیر مقلد ہو تم دیوبندی ہو بریلوی ہو تم عربی ہو اجمی ہو ہو تم سینے پر ہاتھ باندھتے ہو یا ناپ کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو آمین زور سے کہتے ہو یا آمین آہستہ کہتے ہو بیس رکعت پڑھتے ہو یا آٹھ رکعت پڑھتے ہو جب وہ مارنے والا کلیمے کی نسبت سے ہمیں مار رہا ہے ہمارے وجود کو ختم کر رہا ہے ہمارے ملکوں کے تشخص کو ختم کر رہا ہے تو پھر کیوں ہم کلیمے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم کے اندر جمع نہیں ہو سکتے مارنے والا کنگی کی نسبت سے مار رہا ہے اور مرنے والے قیامت آ رہی ہے یہ جمع ہونے اختلافات کا صحابہ میں نہیں تھے صحابہ سب ایک کام کرنے والے تھے کچھ صحابہ زور سے آمین کچھ صحابہ آہستہ آمین کچھ صحابہ سینے پر کچھ ناپ کے نیچے نہیں چلا ان کے یہاں وہ جھگڑ رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف پوسٹر بازی کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف مقدمے دائر کر رہے تھے ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے تھے ارے حضرت علی کرم اللہ وز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نما میں جو اختلاف ہوا جنگ کی شکل اپنا لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دسترخوان سوکھا سوکھا رہتا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ جب سورج غروب ہونے کے بعد جنگ بندی کا اعلان کرتے رات کا کھانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے دسترخوان کے اندر کھایا کرتے تھے کسی نے کہا کہ دشمن کے دسترخوان پر کھانا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہمارا ان سے جو اختلاف ہے وہ اشتہادی اختلاف ہے صحابی رسول وہ بھی ہیں اب صحابی رسول میں بھی ہوں اگر خبردار خبردار میری قوم میں اور آقا کی امت میں کوئی فرق سید العامی کرم اللہ وجہ جو آقا کے داماد مبارک ہیں حضرت فاطمہ کے شوہر ہے اگر ان کی توہین کی یہ دنیا کا پہلا آدمی ہوگا معاویہ جس کے نیام سے تلوار نکلے گی اور اس کا وہ سر قلم کر دے گا اختلاف اشتہادی تھا لڑائی بھی ہوئی اشتہادی لیکن ایک دوسرے کی تجلیل اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اب مسلکی اور مکتب فکر اور جماعتی تشدد کو چھوڑو کلو ہزبان فریحون اسے چھوڑو مانو چار اماموں کے مسلک میں یہ بات ہے احناف ابو حنیف اور رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ صاحب امام شافی کا مسلک بھی برحق ہے امام احمد ابن حمل کا بھی امام مالک کا بھی جماعتی لوگ یہ نہ سمجھے کہ جنت میں جانے کا یہی راستہ یہ کشتی ہے نو جو اس میں نہیں بیٹھے گا وہ تباہ ہو جائے گا پگڑی والا یہ نہ سمجھے جو پگڑی نہیں پہنا وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا دیوبندی یہ نہ سمجھے جو غیر دیوبندی ہے وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اللہ کے لیے جھنڈوں کی پوجا کو چھوڑو اللہ نے تمہیں مجاہد بنایا اللہ نے تمہیں غازی بنایا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزروت ہی الجہاد فرمایا کہ اس اسلام کی کوہان ان کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے اوپر جس کو کوہان کہتے ہیں پہاڑ کی طرح ابھرا ہوا رہتا ہے میرے آخا نے یہ نہیں کہا میں ہی السلامی وزروت وضرۃ میں ہی اعلیم میں ہی السلام ہی جو ہے خانخواہ میرے آقا کہہ سکتے تھے یہ خانخواہ کا راستہ یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ یہ مدرسوں کا راستہ یہ پیٹوں کا راستہ یہ جماعتوں کا راستہ ان تمام راستوں کی جو آخری منزل ہے وہ مجاہد بندہ ہے وہ جذب جہاد سے سرشار ہونا ہے آج ہم مقامی فکر کے اختلاف کے اندر پڑھ کر اور دنیا کی محبت کا شکار ہو کر ہم اصل مقصد سے پیچھے رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے آج دنیا کا ہر کتا ہمیں بھوکتا ہے اور دنیا کا ہر گندا سور ہماری طرف دام دکھاتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جس وقت سے ہم نے بدر کے سبق کو بلا دیا علائد کے سبق کو بلا دیا ہم نے تبوک کے سبق کو بلا دیا نبی کے زخمی چہرے کو بلا دیا نبی کے لہولان چہرے کو بلا دیا نبی کے تائب کے پتھروں کو بلا دیا نبی کے شیر نوی طالب کے قید و بند کی زندگی کو بلا دیا نبی کے غزب تبوک کے اندر پیٹ پر پتھر باندھنے کے آپ کے وجود کو اور آپ کے باقی کو ہم نے بھلا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنے وجود کو ہم نے بھلا دیا ہم کیا ہیں اور کیا مقصد لے کر دنیا میں آئے تھے اور آج ہمارا کیا مقام ہو گیا ہے دنیا کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھیں میں مکتبے فکر کی جنگ کرنے کرانے نہیں کلام پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی منافق کے پاس نماز منافق کے پاس روزہ منافق کے پاس حج منافق کے پاس سرکہ منافق کے پاس خیرات منافق کے پاس نعرہ منافق کے پاس صف اول منافق نبی کی مجلسوں میں یا رسول اللہ ہمارے رسالت بلند کیا کرتا تھا تیرے چہرے پر تو داڑھی بھی نہیں ہے تیری زندگی میں نماز بھی نہیں ہے تیرے اوپر اسلامی لباس بھی نہیں ہے تیری عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہے تیرے گھر کے اندر رنڈیوں کے گانے بج رہے ہیں وہ قرآن کی آواز سورہ یاسین کی کبھی کی رخصت ہو گئی رات میں سورہ واقعہ کی کبھی کی رخصت ہو گئی اور جمعہ کے اندر سورہ کہ کبھی بھی رخصت ہو گئی کہا گیا وہ ماحول کہ مائیں بچوں کی فجر کی نماز نہ پڑھنے پر ناشتہ نہ دیا کرتے تھے کہاں گیا وہ ماحول کہ جب کلام پاک کی تلاوت نہ کرتے زہر کا کھانا نہ ملا کرتا تھا کہاں گیا وہ ماحول کہ مغرب کی نماز کے بعد صبح واقعہ نہ پڑھتے اس وقت تک رات کا کھانا نہیں ملا کرتا تھا وضو کرتے وقت دعا ہے اور بیت الخلا جاتے وقت دعا ہے اور پھر آتے ہیں ماں مسواک سکھاتی تھی ماں کلیمہ سکھاتی تھی ماں قرآن سکھاتی تھی کہاں چلی گئی وہ بات جب سے ان ماہوں نے فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کے طور طریقوں کو اپنا لیا حرام زادیوں اور کتوں کے طور طریقوں کو اپنا لیا جو کتیاں ہر طرح ایک نئے کتے کے ساتھ اپنے جسم سے ان کو گرماتی ہیں جن کی عصمت جن کی عفت جن کی پاک دامنی کی کوئی گارنٹی نہیں جب سے اس امت کی ماؤں نے امی جان عائشہ کے طریقے کو اور حضرت فتحجہ حضرت زینب حضرت فاطمہ اور آقا کے ازواج متحرات ہماری مائیں اور امت کی بیٹیاں ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں میرے رب کی قسم جب سے انہوں نے رنڈیوں کے کپڑوں کو پسند کرنا شروع کر دیا اور جب سے ان کے طور طریقوں کو پسند کرنا شروع کر دیا مردوں کو غلام بنانا شروع کر دیا اور بچوں کو عیسائی کانوٹوں کے اندر انگریزی کانوٹوں کے اندر داخل کر کر قرآن کی دشمنی کے بیچ اسلام کی دشمنی علماء کی دشمنی اولیاء کی دشمنی یہ عیسائی دشمن ہے یہ یہودی دشمن ہے یہ نسارا دشمن ہے کسی مسلمان کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ان کی دشمنی کا اعلان نہ کرے یہ کہہ کر غیر مقصوب علیہ کے ان پر اللہ کا غضب ہے اور وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا دن سراط المستقیم سراط مستقیم پر چلانا سراط الزین علیہم جن پر تیرا انعام ہوا غیر المزوری علیہم ایک طرف اعلان کرتا ہے ان کے راستے پر نہ چلانا پادریوں کے پاس جا کر پوپ کے پاس جا کر ڈونیشن دے کر جورو کا مال گروی رکھ کر یہ کہتا ہے کہ میرا بچہ غلطی سے مسلمانوں کے نصب میں اور مسلمانوں کی ضروریت میں پیدا ہو گیا آپ اللہ کے لیے اس کو عیسائی بنائیے کیا ہو رہا ہے ان کا کے اندر کیا ہو رہا ہے ان یہود و نصارہ کی مشنریز اسکولوں کے اندر ایک طرف باپ کا چہرہ مڈا ہوا ایک طرف یہود و نصارہ کے طریقے پر چلا ہوا ایک طرف سیاسی کتوں کے آگے پیچھے اپنے ایمان کا سودا اپنے زمین کا سودا اسلام مسلمان دشمن فرقہ پرست جو ہندوستان کے اندر تحریکیں ہیں جماعتیں ہیں اور سیاسی پارٹے ہیں آپ دیکھ لیجیے کہ معمولی معمولی کارپوریشن کے الیکشن میں ایم ایل اے الیکشن کے اندر ایم پی الیکشن کے اندر پچاس روپے میں دو سو روپے کے اندر اپنے ایمان کا اور اپنے ضمیر کا اور آقا کی محبت کا اور آقا کی غلامی کا کیا آج یہ امت سودا کر کر ان فرقہ پرستوں کے ہاتھوں کو کیا مضبوط نہیں کر رہی ہے مسلمان متحد ہو جائے مسلمان ایک ہو جائے پھر کسی فرقہ پرست بابری مسجد کو شہید کرنے والے اور کرناٹک کی سرزمین کے اندر گاؤں کے زبہ پر ممانع قانون کا لانے والے حج کے کوٹے کے اندر کمی اور تفریح کا ارادہ کرنے والے اوقاف کی کروڑوں اربوں خربوں پراپرٹی پر غلط نگاہ ڈالنے والے میرے رب کی قسم کیا ان کی ہمت ہوگی کہ ہمارے ووٹ کے بغیر ہمارے ساتھ دیے بغیر مسلمان تو اپنے وجود کو مٹا چکا ہے اپنے تشخص کو مٹا چکا ہے اپنی حیثیت کو مٹا چکا ہے اور پہچان نہیں رہا ہے اس کفر کے ماحول میں اس شر کے ماحول میں کہ اللہ نے تجھے بنایا کیا تھا اور تجھے کرنا کیا تھا اور تو کیا کر رہا ہے اس لیے ٹکوں کے اندر ایمان کا سودا ہو رہا ہے سکوں کے اندر عدالتوں کے اندر کیا روپیہ لے کر پیسہ لے کر یہ مسلمان آج جھوٹی گواہی جو ہے نہیں دے رہا ہے کیا یہ مسلمان عورت کچھ سکوں کے اندر اپنی آبرو کی اپنی عصمت کی اپنی عفت کی اپنی پاک دامنی کا یہ سودا نہیں کر رہی ہے مسلمان عام اور پھر اس کی عورت غیروں کے بستروں کے اندر کچھ سکوں کے لیے اپنی عصمت کو داؤ پر لگائے ایسے ایسے واقعات کہ مسجد کے کاغذات گروی رکھنے کے لیے مسلمان گیا ایسے ایسے واقعات مسجد کا جنازہ توڑ کر اس گراف کی دکان کے اندر توڑنے کے لیے گیا اللہ کی لانت تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تم نہیں جانتا تو کتنا قیمتی ہے منافق زندگی میں نماز رکھ کر روزہ رکھ کر میرے اللہ نے کہا ادا جا کر منافق <coughs> نہ چلو ان کا رسول اللہ آپ کے پاس منافق آئیں اور کہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے فرمایا اللہ یہ سب ان المنافقین لکاذبون اللہ گواہی دیتا ہے ایک نمبر کے جھوٹے ہیں ضرورت نہیں تیرے کہنے کی میلاد کا جلسہ منعقد کرنے کی عملی طور پر بتا میں خالد اتنے ولید کی اولاد ہوں عملی طور پر بتا میں ٹیپو سلطان شہید کی اولاد ہوں عملی طور پر بتا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولاد ہوں سر کٹ سکتا ہے سر جھک نہیں سکتا امریکہ اسلام مسلمان دشمن زمین آسمان کو تم ہیرو جواہرات سے بھر دو اور زمین آسمان کو کے اندر دولت کے انبار لگا دو ہم آخا کی غلامی سے ہٹنے والے نہیں ہم آخا کے چہرے سے ہٹنے والے نہیں ہم آخا کی تہذیب سے ہٹنے والے نہیں ہم آخا کی سیرت اور کیریکٹر اور کردار سے ہٹنے والے نہیں ہمیں آخا کے پیر مبارک میں جو نالین شریفین ہیں جو آپ کی جوتیاں ہیں جو آپ کا مبارک چپل ہے اس پر لگی ہوئی دھول اور اس پر لگی ہوئی خاک ہمیں دنیا کو نور ہیرو سے بھر جائے میرے اللہ کی قسم ایک مومن یہ کہے گا نہ مجھے دنیا نہیں چاہیے مجھے ہیرے نہیں چاہیے مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے سلطنت نہیں چاہیے مجھے آخا کے جس میں سے نکلنے والا موتیوں کی طرح اور جنت کی خوشبو سے زیادہ قیمتی وہ پسینے کا ایک قطرہ ہو تو میں اپنی آج اولاد آپ پر قربان کر دوں گا کیا اس درجے ایمان آج ہمارے پاس ہے اس درجے آقا سے تعلق کیا آج ہمارے پاس ہے یہ چہرے کیا بتا رہے ہیں ان شادیوں کے اندر یہ شادی محل پہلے تو مسلمانوں کے اداروں کے ہوا کرتے تھے اب کلیانا منڈپ کے اندر مسلمان ان نکاحوں من سنتی کا بگل بجا رہا ہے اب جہاں پر عیسائی سلیب لٹکی ہوئی رہتی ہے قاضی اس عیسائی سلیب کے نیچے بی بی مریم مجسمے کے سائے کے اندر دلہا کو رکھ کر ویڈیو گرافی کے عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے سینا کھلا ہوا ہے کیمرا لگا کر ایک و چمڑ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا مردوں کی محفل کے اندر اسکرین ڈالی جاتی ہے اور اس سلیب کے نیچے اس کلیانہ منڈپ کے اندر بی بی مریم کے مجسمے کے نیچے یہاں مرد نظارہ شریف کر رہے ہیں اپنی ماؤں کا اپنی بہنوں کا اور امت کی وہ بیٹیوں کا جن کی اسمت کی چادروں کی قسمیں کھائی جا سکتی تھی جن کی پرچھائی کو دیکھنا حرام تھا اور جن کی موت کے بعد ان کے جسم سے نکلنے والے بال کے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا جن کی موت کے بعد ان کے جسم سے نکلنے والے ناخن کے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ان کی موت کے بعد زندگی تو زندگی موت کے بعد غیر محرم کو ان کا چہرہ دیکھنے سے منع کیا گیا اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انتقال سے پہلے اللہ علی علی کرم وجہ کو بلایا فرمایا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا حضرت علی رو رہے ہیں امی آپ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رو رہی ہے فرمایا کیا آپ سے غلطی ہو سکتی ہے ہم دونوں اپنے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں آخرت کے لیے معاملہ کر نہیں رکھتے یہ کہتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ہاتھ پر کچھ وعدے کرو ان وعدوں کے ساتھ آج وہ امت کی بیٹیاں اور وہ ہجڑے داڑھی بڑے مرد جو فلموں کی زندگی اور امریکی کتوں کا اسٹائل بنا کر اپنی عورتوں کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں بربادی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں اپنے گھر کو جہنم کا نمونہ بنا رہے ہیں کوئی پرکٹی جو ہے چولی پہن رہی ہے جس میں اس کا بغل اور اس کا جو ہے سینا نمایا ہے کوئی اسکٹ پہنی ہوئی ہے جس سے ہوا میں چلتے ہوئے اس کے رام دکھ رہے ہیں کہاں شریعت کا مسئلہ کہ کھیت کے مڈیر میں جائے کھیت کے اندر پانی ہو اور اس پر پرچھائی پڑے غیر محرم کو وہ پرچھائی دیکھنا حرام ہے کہاں شریعت کا مسئلہ کہ غیر محرم عورت وضو کرے اور لوٹے میں پانی بچائے غیر محرم کا اس لوٹے میں بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکرو قرار دیا گیا کیا وضو اس لیے کیا جاتا ہے کیا کوئی آنکھ لڑائے کوئی عشق و محبت کی اس کہانی کو رقم کرے کوئی شیری اور فرحات کے کہانی کو بنائے اور لیلا مجنون کی اسٹوری کو بنائے نہ وضو تو کیا جاتا ہے اللہ کی یاد کے لیے لیکن اس وضو کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غیر محرم وضو نہ کرے ارے نماز کے اندر تو یہ کہا گیا کہ تم اس طریقے سے نماز پڑھو بولا اللہ تمہارے سامنے ہے اللہ سے تم بات کر رہے ہو اگر نہیں اتنا تو سوچو کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلن تکن ترا فلم ہو یا اگر تم نہیں دیکھ سکتے اللہ تو دیکھ رہا ہے علماء نے کہا حدیث تو نہیں ہے السلام تو میرا جس طریقے سے نبی نے میراج کے اندر اللہ سے بات کی مسلمان بھی نماز کے اندر اللہ سے بات کرتا ہے اور جب وہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین میرا اللہ کہتا ہے ابدی اور پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں نماز ایک مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ سے ایسی نماز کے اندر جس نماز اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اللہ کا دیدار اللہ تبارک تعالیٰ سے بات چیت ایسی نماز کے اندر غیر محرم عورت اگر بغل میں آ کر کڑی ہو جاتی ہے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ اور آگے تین پہلو کے اندر کڑی ہوتی ہے حالت نماز کے اندر پردے کا یہ خیال دیا گیا پردے کا یہ حکم دیا گیا کہ اس مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے کہ جو مرد دائیں بائیں آگے اگر پیچھے کرتا ہے کڑی ہوتی ہے عورت تو چونکہ نظر نہیں آتا اسے معاف ہے رائٹ لیفٹ اور آگے کہا نماز کے اندر عورت اگر آ جائے اس کو کہا گیا کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا عورتوں کا حالت احرام کے اندر چہرے کو کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا امی جان آپ اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھی تو پھر پردہ کیسے کرتی تھی زمانہ خیر القرون کا اللہ کا کعبہ اللہ کا متا حجر اسبت حدیم کہ جس کو دیکھنا اللہ کے کعبے پر دس رحمت نازل ہوتی ہے کیا اللہ کے کعبے کو دیکھ کر کوئی اپنی ماں سے عشق لڑائے گا الیاز بلّہ سم الیاز بلّہ اللہ کے کعبے کے متاف کے اندر کیا کوئی مرد کسی عورت کو ٹک کر دے گا کہ اللہ کے کعبے کے مطابق دوران ثواب استغفار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے کیا کسی عورت کے چہرے کو دیکھے گا اور صحابہ امی جان عائشہ کے چہرے کو دیکھیں گے نہیں فرمایا میں پردہ کیا کرتی تھی کہ کوئی کپڑے کو لے کر میں اپنے چہرے کے سامنے اس طریقے سے کر لیا کرتی تھی کہ وہ کپڑا میرے چہرے کو ٹچ نہ ہو اور میرے چہرے کو نہ لگے کہ جس عورت کو حج کی حالت کے اندر چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا گیا نماز کے اندر حکم دیا گیا وضو کے اندر رعایت کی گئی اسلام کے قوائد اور قوانین کے اندر فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا کہ علی دنیا کے اندر میں نے کبھی پہلا چاند نہیں دیکھا ہے جو چاند پہلا نکلتا ہے نا وہ چاند نہیں دیکھا ہے حضرت علی نے فرمایا کیوں کہا کہ جب پہلا چاند ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ نگاہیں فضا میں ٹکراتی ہیں میں نے پرہیز کیا کہ کہیں میری نگاہ آسمان کے اندر کسی غیر محرم نگاہ سے نہ ٹکرا جائے جس نے اس درجے پردے کا حکم دیا ہو فرمایا کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا میرے جنازے پر غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے اور خبر کو پردہ کر کر مجھے دفن کرنا کہ تفین کی حالت کے اندر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے ایسے اسلام کا ماننے والا مسلمان ہجڑوں کی زندگی گزار کر یہود و نسارا کے اور فلموں میں کام کرنے والے چماروں حرامیوں کے لباس کو اپنائے گا اور وہ بازار میں عورت جائے گی اور چمار کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا اور فلموں میں کام کرنے والا فلم دیکھنے والا زانی حرامی اس فاطمہ نام کی عورت پر کتےجا نام کی عورت پر عائشہ نام کی عورت پر سمیہ اسما نام کی عورت پر زنا کی نگاہ کے تیر ڈالتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ نظر جو غیر محرم عورت پر جاتی ہے غیر محرم کی وہ زنا کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ تیر اس پر کون برساتا ہے یہی ہجڑا مرد ہے ٹی وی کون لا کر دیا کیبل کنیکشن کون دیا ڈی وی ڈی کون دلایا سی ڈی پلیئر کون دلایا گندے گندے گانے عشق و معشوق کے اور سیکسی گانے لنگے کے چولی کے کون لا کر دیا یہی تو مرد ہے جس نے سماج کو برباد کر دیا سوسائٹی کو برباد کر دیا جو عورت نبی کی آمد کے بعد جس نے نبوت کو سہارا دیا جس نبی نے جس عورت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسل لی اور جس عورت نے میدان جہاد کے اندر اعلیٰ کارنامہ انجام دیا جس عورت کی چادر کی عزت و آبرو کی حوالے دے کر ایک جو ہے واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دلی کے علاقے کے اندر پہت سالی ہونے لگی اور کئی برسوں تک کئی دنوں تک یہ مسلسل پانی بند ہو گیا ایک دن دو دن ہفتہ دو ہفتہ مہینہ دو مہینہ وہاں سلاط السخا پڑی گئی سلاط السخا کہتے ہیں بارش طلب کرنے کی نماز ہے کہ اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتا ایک بچہ ایک خاتون کو لے کر اونٹ کے اندر گودج میں بٹھا کر پردے میں رکھ کر اس کو لے کر جا رہا تھا پوچھا آپ لوگ یہاں گراؤنڈ کے اندر میدان کے اندر کیوں جمع ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم بارش کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک قطرہ بارش نہیں ہو رہا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک کپڑا اوڈت سے یعنی اس پردے سے نکل کر باہر آ رہا تھا اس نے اس کپڑے کو پکڑا اور کہا اے اللہ اس کپڑے کا تعلق جس ذات سے ہے اگر تیرے پاس اس کی کوئی عزت ہے اگر تیرے پاس اس کا کوئی مقام ہے اے رب اس کا حوالہ دے کر ہم کہتے ہیں اے اللہ قوم کو تو سیراب کر دے اے اللہ تو بادل کو برسا دے اے اللہ تیری رحمت کی بارش سے ان کو جو ہے سیراب کر دے کہتے ہیں ابھی ہم اپنے گھر نہیں گئے تھے کہ بادل کر دے اور پھر وہاں پر موسلادار برسات ہوئی اس زمانے کے جو اولیاء اور علماء تھے اس بچے کے پاس گئے کہنے لگے وہ کیا چادر تھی جادو کی وہ اس کی کیا کارگزاری ہے ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کہنے لگا کہ تمہیں آم سے مطلب تھا بارش سے مطلب تھا بارش ہو گئی اب تمہیں آگے کی کیا ضرورت جب اسرار کیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں جو ہے اپنی ماں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا تھا میری ماں نے زندگی کے اندر نہ کسی غیر محرم کو دیکھا اور نہ ہی کسی غیر محرم نے سے نگاہ اٹھا کر میری ماں کی طرف دیکھا تو میں نے آج ضرورت محسوس کی کہ میں اپنی ماں کا امتحان بھی لوں اور ماں کی عصمت عفت اور پاک دامنی کا بھی ہو تو میں نے ماں کو لگتی ہوئی چادر پکڑ کر اللہ اللہ سے کہا اے اس کی عصمت عفت اور پاک دامنی کا تیرے پاس کوئی لحاظ ہے میری ماں وہ تھی کہ تیری پاک دامنی تیری عصمت اور تیری حیا کی چادر کے حوالے سے بادل برسا کرتے تھے قوم سیراب ہوا کرتے تھے میری ماں سب سے تورنڈیوں کے طور طریقے کو اپنا لیا ہے سے ان کتوں اور ان حرام دادی جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان کے راستے کو اپنا لیا ہے اللہ کی قسم مرد کمانے والا عورت کمانے والی مال کمانے والے بہنے کمانے والے کرایہ آتا ہے ڈالر آتا ہے دینار آتا ہے ریال آتا ہے رونا ختم نہیں ہوتا ایک کماتا تھا بیس بیس کھاتے تھے بچ جاتے تھے سب کا کرتے خیرات کرتے تھے گھر میں گوشت پکتا پورے محلے کے اندر بانٹا جاتا فروٹ آتا پھل آتا تقسیم کیا جاتا وہ سخاوت کا ماحول ختم ہو گیا رونا رو رہے ہیں رونا رو رہے ہیں ماں ایسی ہو ہجڑوں کا لباس پہنی ہوئی رنڈیوں کا لباس پہنی ہوئی ماں ایسی ہو بے نمازی ماں ایسی ہو جو حضرت فاطمہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ماں ایسی جو حضرت عائشہ کو گالیاں دینے والی اور رنڈیوں کے طور طریقے اپنانے والی مجھے بتاؤ اس گھر کے اندر رحمتیں اس گھر کے اندر برکتیں کہاں سے آ سکتی ہیں مرد ہو تمہارا قصور ہے تم ہجڑے ہو قرآن میں اللہ نے فرمایا عربی جال جانو عالم نسا کہ مرد جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے وہ برخا دے وہ حیا دے وہ شرم دے وہ نماز دے وہ روزہ دے وہ تخوا دے وہ تلاوت دے گھر کے ماحول کو کریک کرنے کے اندر مرد کا جو ہے مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے مرد جب سے ہجڑا بن گیا حرام خور بن گیا سوکھ کھا کر اپنی ماں کا بلاکار کرنے والا بن گیا اے خیر امت میرے محبوب کی امت آج کس پر عذاب آ رہا ہے آج تجھے اغیار غارت کر رہے ہیں تیرے وجود کو مٹا رہے ہیں میرے اللہ کی قسم اگر جو ہے جن علاقوں میں قتل و غارت بری ہوتی ہے دیکھ کہ وہاں پانی مہنگا ہے ہم نوجوانوں کا خون سستا ہے وہاں گاجر مولی جو ہے مہنگی ہے اور انسانوں کا جسم سستا ہے مسجد ہماری جاتی ہے حیدرآباد کی مکہ مسجد ہماری ہے اور دلی کی جامع مسجد ہماری ہے اجمیر کے خواجہ ہمارے ہیں مالیگاؤں کی مسجد ہماری ہے مسجد ہماری درگاہ ہماری ہم جن مسجدوں کے اندر چپل پہن کر نہیں جاتے بلکہ ہمارے درگاہوں کے ماننے والے درگاہ کی طرف پیٹ تک نہیں کرتے کیا کوئی کتے کے نطفے سے یا سور کے نطفے سے پیدا ہو گیا کہ جن مسجدوں کا اکرام اور احترام ایسا سکھایا گیا ہو یہ مسلمان ٹیلیوش بن کر دہشت گرد بن کر کیا بمباری کرے گا اپنی مسجد کے اندر اپنی درگاہ کے اندر گئی مسجد ہماری گئی درگاہ ہماری اور گئے نوجوان ہمارے اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی وہ داری والوں کی ہوئی اس کے بعد جو پکڑ بکڑ ہوئی مسلم نوجوانوں کی ہوئی اس کے بعد گجرات کا جو ماحول بنا خدا جانے کتنی ماؤں کی آبرو لٹی ہے اور کتنی بیٹیوں کی آبرو لٹی ہے اور کتنوں کو زندہ جلایا گیا ہے اور کتنی حاملہ عورتوں کے پیٹ کے اندر ترشول چبا کر حمل کو ہوا میں اڑا کر پھر اس کو آپ کے حوالے کیا گیا ہے مسلمان مجھے یہ بتانا ہے مجھے تاریخ کو دوہرانا نہیں ہے مجھے اخبار کے اور آپ کو پلٹنا نہیں ہے مجھے یہ نہیں بتانا ہے کہ جموں میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے بوسینیا کے اندر کیا ہوا مجھے یہ بتانا ہے کیا یہ سہنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہمیں ہماری مسجد گئی ہمارا نوجوان گیا ایک نوجوان قید ہوتا ہے اس کے پورے گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے اس باپ سے پوچھو جس باپ کی لاٹھی وہ نوجوان تھا اس بیٹے کی گرفتاری کے بعد ٹاٹا لگنے کے بعد پوٹا لگنے کے بعد تہاڑ جیل جانے کے بعد اور اسے قید تنہائی میں ڈالنے کے بعد اس باپ سے پوچھو کہ باپ اپنے بیٹے کی جدائی کے سبے میں کتنے غم سہتا ہے اس ماں سے پوچھو جو ماں اپنے لاڈلے بیٹے کو دودھ دیے بغیر اور اسے اپنے ہاتھ کا نوالا بنا کر کھلائے بغیر نہیں سویا کرتی تھی ہر کالی دل پر یہ ماں اس انتظار کے ساتھ آتی ہے شاید آج میرا لال آ گیا شاید آج میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا شاید آج میرے آنکھوں کی ٹھنڈی آ گئی کتنی بیوی اپنے شوہر کی موجودگی کے اندر بے بگی کی زندگی گزار رہی ہے مر جائے ایک دن دو دن سوچ کر کر اور عزت گزار کر وہ عورت اور شادی کے لائق بن جاتی ہے کس فرد کو جسے ٹاڈا پوڈا میں گرفتار کیا گیا دہشت گردی کا لیبل لگا کر اسے سزائی سنائی گئی یہ عورت یہ بے وگی کی زندگی گزارے یہ خوشیوں کی زندگی گزارے تہوار آتا ہے عید آتی ہے ارے تحریکوں کے پجاریوں جھنڈوں کے پجاریوں مکتب فگر کے پجاریوں اور پگڑیوں کے پجاریوں سمجھ میں نہیں آئے گا سمجھ میں نہیں آئے گا کل خدا کا یہ عذاب کا ڈنڈا تمہارے گھر کے اندر پڑے گا تمہاری کسی ماں بہن اور بیٹی کی آبرو لٹے گی اور گھر سے کسی فرد کو گرفتار کر کے لے جایا جائے گا تب ملا کی تقریر یاد آئے گی آج کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے ابھی سیرت پر بات کرنے کے لیے کہا گیا یہ افغانستان کا انہوں نے اٹھا لیا انہوں نے کلا اٹھا لیا نہ سیرت یہی ہے کہ تو سیرت کے لائق بن اور سیرت کے لائق بننے کے لیے اپنے وجود کو پہچان کہ تو کون ہے تو کون ہے کیا ان جیل خانوں کے اندر بھوکا رکھ کر پیاسا رکھ کر جب پانی طلب کیا جاتا ہے ان ظالموں نے ہمارے مسلمانوں کے چہروں پر پیشاب نہیں کیا اور جب کھانا مانگا گیا تو اپنے جوتوں سے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون داری اور یہ منور داری کو کیا انہوں نے جوتوں سے نہیں مسلا کیا حیدرآباد کی جیل کے اندر قرآن شریف کے اور آپ کو پھاڑا نہیں گیا وہ غریب جیل کے اندر کیا ان کلام پاک کے مصحف کے سامنے اے کے سیون سے ان کے فرق سے نہیں اڑائے گئے کیا سہارنپور کی سرزمین کے اندر کلام پاک کے اور کے پٹاخے نہیں بنائے گئے تیرے جسم میں خون ہے نہیں ہے تجھ میں غیرت ہے نہیں ہے تیرا وجود کس لیے اس لیے کہ نہار پہ جورو کا پیشاب لے کر لیاب کے اندر جا کر ٹیسٹ کرائے کہ میری جورو کے شوگر کتنا ہے میری جورو کو نمک کتنا ہے جب تو نے غزبے کی جہاد کی تو نے ڈنڈے کو چھوڑ دیا بدر کے سبق کو بھلا دیا ہنین کے سبق کو بھلا دیا ہجرت کے سبق کو بھلا دیا جذبے جہاد تیرے اندر سرف ہو گیا اور تو بزدل ہو گیا نکم میں کافروں کے سامنے یس سار نو سار ہو دو کر زندگی گزارنے لگا میرے رب نے تیرے اوپر عذاب مسلط کر دیا اور کہا ملون کمینے تو کتے اور سور سے پتھر ہے کہ میں تیرے چہرے پر میرے محبوب کی داڑھی رکھنا گوارا نہیں کرتا نہار پہ کٹ کر جب تو سوالات پیغمبروں کی داڑھی اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے دیکھ اوپر فرشتے ہیں دینی مجلس جب ہوتی ہے فرشتے آتے ہیں ان فرشتوں سے پوچھنا یا مر کر اللہ سے پوچھنا کہ میں نے جو بات کہی سچ کہی یا غلط کہی تیرے گلی میں پھرنے والا کتا تیرے گلی میں پھرنے والا سور جو پاخانہ کھانے والا ہے وہ کس جو مردہ کھانے والا ہے جب دیکھتا ہے کہ محمد کا غلام نبی کی نبوت کے چہرے سے آری ہے ننگا ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی امت کی بیٹی آج بے حیا ہے بے شرم ہے سکسی گانے اس کے موبائل کے اندر رنگ ٹاؤن کے طور پر بنے ہوئے ہیں یہ عاشق لڑکوں سے آوارہ لڑکوں سے یہ چیٹنگ کرتی ہے میرے اللہ کی قسم اگر یہ کتا بول سکتا ہے تو اسے پوچھ لینا یہ سور کہہ سکتا ہے تو اسے پوچھ لینا اگر یہ فٹ تیری زبان سمجھ سکتا ہے اللہ کی قسم وہ یہی کہتا ہوگا اے اللہ تو نے مجھے کتا تو بنایا تو نے مجھے سور تو بنایا لیکن محمد کا غلام بنا کر اب اس کے چہرے سے داڑھی تو نہیں چھینا بے نمازی تو نہیں بنایا محمد کی امت کی بیٹی بنا کر تو نے پردہ تو نہیں چھینا ارے داڑھی مڑو ہجڑو یہ اللہ کا عذاب ہے تم پر کہ میرے اللہ نے کہا کہ تمہارا چہرہ بش کا تو بن سکتا ہے ٹونی بلیر کا بن سکتا ہے امت کی بیٹیوں اور امت کی ماؤں کی آب لوٹنے والے اور شرابیوں کا بن سکتا ہے لیکن تمہارے اعمال کی نحوست اور تمہارے میرے محبوب سے دشمنی اسلام کی دشمنی کہ میں تمہارے منہ پر یہ تاج نہیں دیکھنا چاہتا اس لیے نہار پیٹ یہ کمینا اس داڑھی کو نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال دیتا ہے اور یہ عورت ملے ہوئے جہیز کے اندر برقعے کو کاٹ کر یہ پردہ بنا دیتی ہے اور دسترخوان بنا دیتی ہے میرے اللہ اس جو ہے امت کی بیٹی کو کہتا ہے کہ جب تو میرے محبوب کی امتی بنی اور میں محبوب کی امت کے اندر آئی اور قدر نہیں کی حضرت فاطمہ کی نہ میں تجھے فاطمہ کی حیا کی چادر نہیں دوں گا عائشہ اور خطیجہ کی عصمت عفت اور دامنی کی چادر نہیں دوں گا یہ اللہ نے عذاب کے طور پر ان سے وہ زینت کو چھین لیا ہے اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے دیکھ لے حدیث میرے آقا فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے جو کیا دیکھ رہے ہیں سامنے دیکھو آسمان کے فرشتے جو تصویر پڑھتے ہیں سبحان امن زین الرجال رجالا بلوہا پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے منور کیا کیا تجویز سبحان امن زین الرجال رجالا بلوہا پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے منور کیا روشن کیا اب جس کے چہرے پر داڑھی نہیں یہ فرشتے دیکھتے ہوں گے تو تھوکتے ہوں گے قبر میں آخا کی زیارت نہیں میدان محشر میں شفاعت کا پروانہ نہیں حوض کوثر کا پانی نہیں میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں داڑھی مڑو میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جورو کے گلابو دیکھو مرنا تمہیں بھی ہے اور مرنا مجھے بھی ہے اور قبرستان تمہیں بھی جانا ہے اور قبرستان مجھے بھی جانا ہے ایک دن اللہ کی عدالت قائم ہونا ہے حق کا حق ہوگا باطل کا باطل ہوگا عمل مس خالہ ضرورتی خیرا و میمل خالہ ضرورتی شروع ایک ذرہ برابر خیر کو بھی دیکھ لیا جائے گا ایک ذرہ برابر شر ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا دیکھو یہ چار روز کی زندگی ہے اگر کفن کے اندر داڑھی مڈی حالت کے اندر کفن لپیٹا گیا داڑھی مڈی حالت کے اندر کفین لپیٹا گیا عورت کو اس کے آبرو شیپ کیے گئے اور اس کے چہرے پر اس کے منہ پر اور اس کے ناخنوں پر نیل پالش لالی لپسٹک اسٹک کی چربی ملائی ہوئی لگائی ہوئی تھی بال کٹے ہوئے تھے اس حالت کے اندر اس کی موت آ گئی اس حالت کے اندر اسے کفن کے اندر لپیٹا گیا لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو نہ تیری ماں کام آئے گی نہ تیرا باپ کام آئے گا نہ تیرا یجمان کام آئے گا نہ تیری اولاد کام آئے گی نہ تیرا پیر و مرشد کام آئے گا نہ غوث کام آئیں گے نہ خواجہ کام آئیں گے ارے کیا غوث کیا ابدار کیا شہید میرے آقا نے حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا فاطمہ دنیا مانگنا ہو تو مانگ لے اگر ایک نیکی کی ضرورت ہو تو قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا مجھے جنت میں پہنچا دے گا آقا اپنی بیٹی کو جنت میں نہیں پہنچائیں گے خواجہ ابو طالب سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے لیکن خواجہ ابو طالب کے پیر کے اندر جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے سر کھولے گا آقا بچا نہیں پائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آزر کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا باپ کو ابراہیم نہیں بچا پائیں گے حضرت لوت کے سامنے ان کی بیوی کو جہنم میں ڈالا جائے گا حضرت لوت نہیں بچا پائیں گے اور حضرت نو علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا حضرت نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائیں گے تو یہ گندی پیشاب کی پوٹلی رکھنے والی اور جسم میں بدبودار پسینہ رکھنے والی اور حیض و نفاف آنکھوں میں میل اور کانوں کے اندر گندگی رکھنے والی تجھے قیامت میں بچائے گی جس کی غلامی میں آ کر تو آخا کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے اور جس کی غلامی کا توق ڈال کر آپ سوت پر سود لے رہا ہے رشوت پر رشوت رشوت لے رہا ہے زمین مار رہا ہے حق والوں کا حق مار رہا ہے یتیم کا مال مار رہا ہے وراثت کا حق مار کتنے دن کرے گا کتنے دن کرے گا تیرا باپ قارون نے مال جمع کیا میرے اللہ نے اس کو زمین میں دفن نہیں کر دیا تیرا باپ فرعون نے مال جمع کیا میرے اللہ نے اس کو پانی میں غرق نہیں کیا تیرا پردادا ابو لہب اکڑ کرتا تھا کہ میں خوبصورت ہوں میں حسین ہوں میں جمیل ہوں اللہ نے کہا تب بدیہ ابھی رہا مال ہوں ماں کسب نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی دولت کام آئی سیسلا نارن ان قریب بھرتے ہوئے شولوں کے اندر وہ داخل ہو جائے گا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں داڑھی مڈو بے نمازیوں حرام خورو اللہ کا اپنے وجود کو پہچانو آخا کی تم امت ہو آخا کے تم غلام ہو حرام کھا کر اپنی ماں کا بلاکار کرنے کے لیے تم نہیں پیدا ہوئے ہو میرے آخا نے فرمایا سود کے چھتیس سے زیادہ درجے ہیں اس میں کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ کوئی ستر سے زیادہ درجے ہیں اس میں کم درجے کا عذاب یہ ہے کوئی اپنی بوڑھی ستر اسی سال کی ماں جس نے اپنے پیٹ کے اندر نو مہینے تک رکھ کر اپنے خون سے پالا پیدا ہونے کے بعد اپنے سینے کی نہر دودھ سے پرورش کی اس کی تکلیفوں کو برداشت کیا اسے بڑا کیا پالا پرورش کیا ہے کوئی میں کا ایک نطفے سے پیدا ہونے والا جو یوں کہے میں اپنی ماں کا بلاکار کروں گا میں اپنی ماں کی عزت لوٹوں گا کیا کروں کیا کروں اگر بریلی کا امام احمد رضا خان کہتا میں احمد رضا خان کو منہ توڑ جواب دیتا اگر دیوبند کا امام قاسم نانسوی کہتا میں قاسم نانسوی کو منہ توڑ جواب دیتا اگر حضرت جی مرکز نظام الدین کے کہتے سے میں حضرت جی کو منہ توڑ جواب دے دا حضرت جی احمد رضا خان ابولالا مودودی قاسم نارو بھی جی، اپنی زبان کے لگام لگاؤ یہ امت وہ امت ہے یہ غلام وہ غلام ہے کہ جس میں آنے کے لیے پیغمبر ترسا کرتے تھے میں کیا کروں میں کیا کروں مجبور ہوں میں مجبور ہوں میں مجبور ہوں آخاق نے یہ بات فرمائی کہ میری امت کا کوئی فرق اگر سود لیتا ہے تو اس کا چھوٹا گنا یہ ہے کہ ماں اگر زندگی ہے سب اسی سال کی نبے سال کی انشورنس کتنے مسلمان نہیں کراتے ایل آئی سی پالیسی کتنے مسلمان نہیں کراتے فکسڈ ڈپازٹ کتنے مسلمان نہیں کراتے کمینوں مدرسے دہ چکے ہیں علماء مر چکے ہیں دارالفتا پر تالا لگ چکا ہے ایک کے لیے ہزاروں آدمیوں سے مشورہ دیتے ہو اور اپنی بیٹی کو بھی آ دینے کے لیے دسیوں محلے کے اندر خیر خیریت پوچھتے ہو کبھی یہ تو پوچھا کہ مسلمان سود کے اندر مبتلا ہو مسلمان رشوت کے اندر مبتلا ہو مسلمان شادی کے اندر لاہو لعید کے اندر فضول خرچی کے اندر مبتلا ہو مسلمان نماز چھوڑے تو اس کا کیا عذاب ہے میرے آقا نے فرمایا سود کا کم درجہ یہ ہے کہ تیری اسی اور نبے سال اور ایک سو ایک سال کی ماں کے تو کپڑے اتارے اس کے ننگا چولی اتارے اور اس کے ساتھ وہ کام تیس پر چھ مرتبہ تھرٹی سکس ٹائم وہ کام کرے جو گلی کا کتا اپنی کتیا کے ساتھ کرتا ہے ماں اگر زندگی ہے تو یہ معاملہ ماں اگر مری ہوئی ہے رات کے بارہ بجے اٹھے اور ایک کلہاڑی لے اپنی ماں کے قبر کو کھودے اور اس کی لاش کو نکالے اور کفن کو پھاڑے اور چھتیس مرتبہ اس ماں کے ساتھ منہ کالا کرے اگر یہ روایت میں تمہیں نہ دکھاؤں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں مسلک مکتب فکر کی لڑائیوں کے اندر اور جھگڑوں کے اندر میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آیا اور وہ باتیں کرنے کے لیے بھی نہیں آیا سود حرام ہے کسی مکتب فکر کا اور کسی امام کا فتویٰ نہیں امام الانبیاء کا فتویٰ ہے اور اللہ کے حبیب پاک پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری عدالت ہے اس کے بعد اور کوئی عدالت نہیں ہے فلا وربی کا لا مرول حتہ یو حکیم کا فیما شجرا بھائی نہ ہو تم لا فی انفسم ہر جما قدئی ویوسلیم تسلیما میرے اللہ نے فرمایا ان کو نہیں مانو گے حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا کہنے لگا میرے زمین کا فیصلہ کر دو کہنے لگے کہ گئے تھے آقا کے پاس کہا گیا تھا کیا فیصلہ کیا کہا کہ زمین جو ہے وہ انہوں نے تعصب سے عصبیت سے اپنے پنے سے کام لیا اپنے مسلمان بھائی کے حق میں فیصلہ دے دیا اچھا یہ بات ہے میں آپ کے لیے فیصلہ کروں گا گئے حضرت عمر فاروق کے پاس جانا تھا اس قمیض کو آئے اور میان سے تلوار نکالی اور سر قدم کر دیا اور فرمایا کہ جو میرے محبوب کے فیصلے کو نہ مانے اس کا انجام یہی ہے میرے آقا کا فیصلہ ہے میرے آقا قیامت کے دن جب تیرا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جا کر آخا اسے کوسر کا پانی دے دیجیے دنیا کے اندر سیاسی کتوں کا پیشاب پیا کرتا تھا جھوٹی ہڈیاں چابا کرتا تھا اور دنیا کے اندر دولت کی پوجا ماروڑی کے پیچھے مالداروں کے پیچھے زندگی گزرتی تھی اور آخا سے کہے حوض کا پانی دیجئے شباب کا پروانے دیجئے کلام پاک کا انیسواں پارا سورہ فرخان میرے اللہ فرماتے ہیں وقال رسول یا ربی ان اتنا قوم اتخذوا حادل قرآنہ محجورا اللہ اے اللہ یہ امت اس کے لیے میں نے حسین کی قربانی دے دی اے اللہ یہ امت جس کے لیے میں نے اپنے جسم کو تائف کے سرزمین کے اندر لہو لہان کیا تھا اے اللہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کا پہاڑ سونا بنا کر میرے قدموں میں آپ ڈال دیں گے اے اللہ اس امت کے لیے میری بیٹی کے گھر میں تین تین دن تک فاقہ ہوتا تھا اور میری بیوی عائشہ کے گھر کے اندر تین تین مہینوں تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا مدینے طیبہ کے اندر پھینکی ہوئی بیجوں کو بکتا کر آٹا کر کر پانی میں ڈال کر میری بیگم اور اور ہم پی لیا کرتے تھے اے اللہ اس امت کے لیے رات و رات میں اس امت کے لیے رویا کرتا تھا داڑھی مڈو نبی کے نافرمانوں نبی کے دشمنوں اور بے نمازیوں اور بے پردہ عورتوں یہ دیکھو یہ فلموں میں کام کرنے والے حرام زادے یہ سیاسی ایوانوں کے اندر بیٹھنے والے کتے اللہ کی قسم نہ آج تک تمہارا کبھی ساتھ دیے ہیں نہ قیامت تک ساتھ دے سکتے ہیں یہ فلموں میں کام کرنے والے بڑی بڑی کمپنیوں سے روپیہ لے کر پیسہ لے کر ہماری عورتوں کو بے وقوف بناتی ہیں کہ یہ لگا لو چاند سا چہرہ ہو جائے گا یہ صابن استعمال کر لو ملائم چمڑی ہو جائے گی آج تک کوئی کتیا یہ بتائے کہ کسی کتیا کے کہنے پر میری چمڑی گوری ہو گئی میرے چہرے کے اندر روشنی آ گئی یہ سب روپیہ لے کر پیسہ لے کر ہمارے ایمان کو بھی چھینتے ہیں اور مردوں کے جیبوں پر بھی ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں یہ میاں بیوی کے اندر تفریقہ ڈالتے ہیں یہ کرکٹ کے کھلاڑی جو کرکٹ آج ایک سٹا ہو چکا ہے آج جوا ہو چکا ہے پتا نہیں لگتا کہ کسی نے ہارا ہو تو کل پتا لگے گا کتنے کروڑ روپے میں کس نے کیا کو چھوڑا ہے کتنے کروڑ روپے کے اندر کس نے رنگ کم بنائے ہیں سٹا حرام ہے جوا حرام ہے اور جب آپ کرکٹ سٹا اور جوبا ہو گیا ہے مسلمانوں کی گلیوں کوچوں کے اندر ان کے دکانوں کے اندر اگر کسی کو گد نہ ہو اپنے دکان مکان میں ٹی وی حجام کے دکان میں بیٹھ کر یہ کسی کے رن دیکھتا ہے کسی کے وکٹ دیکھتا ہے دو دیوانوں کی دوڑ کو دیکھتا ہے سٹے کے کھیل کو اور جبے کے کھیل کو دیکھتا ہے اس لیے کہ تو تو تو نے نے نے اپنی اوقات کو کو بھلا بھلا دیا دیا اپنے تشخص غازی بن کر آیا تھا اللہ تیرا نام مسلمان بنایا تھا اللہ نے تجھے کعبے کا محافظ بنایا تھا اللہ نے تجھے قرآن دیا تھا اللہ نے تجھے کعبہ دیا تھا کعبہ اللہ کا کسی اور کے پاس ہے آپ کو بنارس ملے گا کاشی ملے گا مسرا ملے گا ہر کوئی منہ مار سکتا ہے میرے اللہ کے کعبے کے اندر کسی بش کے باپ کی مدال ہے کہ وہ جائے میرے اللہ کے کعبے کے اندر کسی مشرق کے باپ کی مدال ہے جائے کعبہ دیا تو اللہ ہمیں دیا زمزم دیا تو ہمیں دیا سفا دیا تو ہمیں دیا مروا دیا تو ہمیں دیا قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں دی تو ہمیں دی کلام پاک کی سات منزلیں دی تو ہمیں دی کلام پاک کے تیس پارے دیے تو ہمیں دیے اللہ نے کسی کو رام دیا ہوگا اللہ نے کسی کو سیتا دیا ہوگا اللہ نے کسی کو جو ہے ندی دی ہوگی اور کسی کو کاویری دی ہوگی اللہ نے جنت کے چشموں سے قیمتی پانی زمزم ہمیں دیا ہے اللہ نے نبی ہمیں دیا ہے اللہ نے روز متحرہ ہمیں دیا ہے اللہ نے ریاض الجنہ ہمیں دیا ہے اللہ نے مکہ مکرمہ ہمیں دیا ہے اللہ نے جنت البقی ہمیں دیا ہے اللہ نے مینا ہمیں دیا ہے اللہ نے مستلفہ ہمیں دیا ہے اللہ نے ارفات ہمیں دیا ہے اللہ نے محبوب کا مسواق ہمیں دیا ہے اللہ نے تصویر ہمیں دی ہے اللہ نے امامہ ہمیں دیا ہے اللہ نے عورت کی عصمت اور عفت اور پاکاونی کی چادر اللہ نے ہمارے خواتین کو دی ہے اللہ نے نماز ہمیں دی ہے مشرق نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ نے روزہ ہمیں دیا ہے ہندو روزہ نہیں رکھ سکتا اللہ نے زکات ہمیں دی ہے دنیا کا بل کلنٹن وہ زکات نہیں دے سکتا اتنی نعمتیں اور اتنی دولت کا رکھنے والا کمینے تو آج یہودی کتے کا چہرہ بنا جاتا ہے تو نبی کے دشمن کا چہرہ بناتا ہے کل تو میرے محبوب کے پاس جا کر کہے گا میرے محبوب میرے آخا مجھے دنیا نے ٹھکرا دیا امریکہ کے کتوں نے ٹکرا دیا برطانیہ کی گوڑی کتوں نے ٹکرا دیا اور ہندوستان کے کالے بنیوں نے رام سیتا کے ماننے والوں نے ہمیں ٹھکرا دیا آپ ہیں آپ آپ ہیں آپ کلام پاک کا انیسواں پارا سورہ فرخان میرا اللہ کہتا ہے وقال رسول یا ربی ان قومی تقدو القرآن بھی اے اے اللہ آج یہ حشفات کا پروانہ لے آئے ہیں حوض کوثر کے گھوٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں یہ قوم تو وہ ہے اللہ ان کے لیے میں رویا کرتا تھا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب سجدے میں گئے اتنا لمبا سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگنے لگا کہ آپ دنیا سے پردہ کروا گئے میں نے اپنے الٹے ہاتھ سے آپ کے تلوے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو آدمی مرتا ہے تو جسم ٹھنڈا ہے آدمی زندہ ہے تو جسم گرم ہے تو میں نے ہاتھ رکھ کر دیکھا تو آپ باحیات ہے میں نے کہا کہ محبوب بخشے بخشائے ہیں میرے آخا اللہ کے محبوب ہیں اللہ نے ان کا نام آپ کے نام کے ساتھ جوڑا ہے اللہ نے کلام پاک آپ کے اوپر نازل کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے جو ہے بے پناہ محبت کی ہے اتنا لمبا سجدہ کس لیے امی جان فرماتی ہے کہ میں اپنے کان کو آقا کے سجگ گاہ کی طرف لے کر گئی آپ کے مبارک ہو ہل رہے تھے میرے آقا پر بھر رہے تھے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اے اللہ ایک پیغمبر کے جانے کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا اے اللہ میں خاتم الانبیاء ہوں میرے بعد کوئی پیغمبر نبی آنے کا نہیں اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کروں اسی لیے آج کے دن کے لیے آج کے دن کے لیے تم داڑیاں بناتے ہو آج کے دن کے لیے ماں کا بلاکار کرتے ہو آج کیا حالت ہوئی ہے امت کی مسلمان تیرے بچہ وہ تھا کہ نوجوانوں سے زیادہ اس میں قوت تھی ماں اور معاوض کو منع کیا گیا کہ تم بچے ہو بد عہد کے اندر نہیں جا سکتے ایڑیوں کے بل لڑنے لگے کہنے لگے آخا ہمارا بچپنا کیا ہمارا بچہ ہونا اصول ہے ہم بڑے ہوں گے تو جب تک زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے ہمیں اجازت دیجیے وقت کے ابو جہل کو وقت کے اسلام مسلمانوں کے دشمن کو انہوں نے اس کا گلا کاٹا انہوں نے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے اندھا بھی بینا سے بہتر تھا حضرت عبداللہ ابن آتی ابو رافع کو قتل کرنے گئے اور جسم کے طرف سے اڑا کر نبی کے دربار میں آ کر بیٹھ گئے اور بوڑھا بھی جوان سے زیادہ طاقتور تھا اونٹ پر چمٹ کر کہنے لگے میں اس گھر کی طرف نہیں دیکھوں گا عورت کے اندر مرد سے زیادہ قوت تھی حضرت زنیرا کے سامنے ابو جہل نے برچھا مارا جسم کے ٹکڑے کر دو لیکن آقا کی غلامی کا توق تم مجھ سے نہیں چھین سک سکتے تیری مردانیت کس لیے تیری دولت کس لیے تیرا روپیہ کس لیے ارے سور کے جسم کے اندر بھی خون دوڑتا ہے تیرے جسم کے اندر بھی خون دوڑتا ہے اگر قیمت نہ ہو شرم نہ ہو آج گانوں کے اندر میرے اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے آج گانوں کے اندر دین کا ٹھٹا کیا جاتا ہے آج گانوں کے اندر نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے آج مسلمان کیا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے اٹھ اچھا نوجوان تجھے بابری مسجد بلا رہی ہے اٹھ جا اٹھ جا تجھے بیت المسد بلا رہی ہے اٹھ جا مسلمان تجھے ابو غریب جیل بلا رہی ہے تجھے گوام تالا ہو گئی جیل بلا رہی ہے اٹھ جا میرے آقا نے فرمایا ان سری ظالم ابل مظلوم کے ظالم اور مظلوم کی مدد کرو صاحب کرام نے عرض کیا مظلوم کی مدد کرنا ہمیں معلوم ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی اسے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے گالیاں دی جا رہی ہیں ہم بچانے کے لیے جائیں گے ظالم کی مدد کیا ہے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اس کے ظلم کا انتخاب لینے کے لیے اٹھ اٹھ جا جا آج وقت کا فرعون آج وقت کا ظالم آج وقت کا شدار آج وقت کا قانون ہمیں نگل لینا چاہتا ہے وہ نہیں جانتا ہم جو ہے دجلہ کے کنارے گئے تو ہم نے کشتیوں کو جلا دیا اور دجلہ کے اوپر ہم نے مسلح بچھا کر ہم نے گھوڑوں کو لے جا کر ہم نے ایران کو فتح کیا اٹھ جا تو اپنی اوقات کو بھلا چکا ہے کہ جب فرات اور میر کے اندر تفیابی آئی تھی تو تیرا ہی بھائی تھا جس نے خط لکھا تھا اور اس خط کی بنیاد پر وہ تفیابی ختم ہو چکی تھی ارے وہ تیرا ہی بھائی تھا کہ جب پہاڑ کے اوپر آیا اور پہاڑ کے اندر لرزہ کاری ہو گیا میرے آخا نے فرمایا اے پہاڑ تو خاموش رہ جا کہ تیرے اوپر ایک پیغمبر ایک شہید اور دو شہید اور ایک صدیق رہتے ہیں تیری نبو تیرے جو ہے شہادت کا اور تیری صداقت کا حوالہ دیا پہاڑ نے بات لی اور جب تو افریقہ کے جنگلوں کے اندر گیا وہاں کے جنگلی درندوں کو کہا نہ تو تو اے سیون دکھایا نہ نے کوئی بم دکھایا تو نے یہ کہا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیغمبر کے غلام ہیں درندے اپنے بچوں کو لے کر جنگل کو خالی کر دیا ہم جب تک نبی کے غلام تھے اور نبی کی غلامی کا تاپ ہمارے گلے میں پڑے ہوا تھا ہم نے واقعی ٹاکی نہیں تھی ہم موبائل کا زمانہ نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا ہم نے ہوا کو کہا یا ساریا الجبل اے ساریا تم پہاڑ کی طرف آ جانا یہ ہوا ہماری غلام تھی یہ سمندر ہمارا غلام تھا بادل ہمارے اشاروں پر چلتے تھے سیلاب ہمارے ہاتھ کے اشاروں سے رک جاتے تھے طوفان ملک جاتے تھے ہمارے ایمان کی طاقت کے سامنے ہمارے ایمان کی قوت کے سامنے میں تجھے دہشت گردی کا ٹیلیریزم کا سبق نہیں دے رہا ہوں جی دہشت گردی کو نہیں کہتے ٹیلیریزم کو نہیں کہتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کتا دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیویژن یہ امریکہ اور اس کے پالتو کتے ہیں جو نہتوں پر بمباری کرتے ہیں جو بچوں کو پیاسا مارتے ہیں جو کربلا کماری کا بپا کرتے ہیں جو معصوف پر ظلم کرتے ہیں ستم کرتے ہیں اور ہماری امت کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ کو بغیر جرم کے ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں ان کے بچوں کو ستاتے ہیں مسلمان امن پسند ہے مسلمان جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرتا مسلمان جانور کو ذبح کرتے وقت پانی پلا کر ذبح کرتا ہے مسلمان اپنے مردوں کا اکرام احترام کرتا ہے سفید کپڑا دیتا ہے عزر دیتا ہے اور ان کو عزت کے ساتھ لے جاتا ہے شریعت نے کہا اسے دوڑا کر نہ لے جاؤ مسلمان اسلام کا نام ہے اسلام سلامتی کا نام ہے اور مومن ایمان کا نام ہے اور ایمان امن اور شانتی کا نام ہے دہشت گردی سے نہ ہمیں واسطہ پڑا ہے نہ دہشت گردی ہم کرنا جانتے ہیں لیکن ہم ایک بات دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں اگر تم ہمارے نوجوانوں کے چہروں سے داڑھی چھینو گے اگر تم مسجد کے میناروں پر نگاہ ڈالو گے اگر تم میرے اللہ کے قرآن کی طرف بری نگاہ ڈالو گے اگر تم میرے محبوب کے کارٹون بناؤ گے اگر تم تم میرے محبوب کے جذبے جہاد کا کھلواڑا بناؤ گے لکھ کر رکھ لو دنیا کے کتوں یہ امت مری نہیں ہے یہ امت سوئی ہوئی ہے اس سوئی ہوئی امت کو تم غلط فہمی کے شکار کے اندر مری ہوئی سمجھ گئے ہو اب یہ امت جب چکی ہے اب یہ امت بدر کا سبق پڑ چکی ہے اب یہ امت عہد کا سبق پڑ چکی ہے اس امت نے نبی کے دندان مبارک کے شہید ہونے کو پہچان لیا ہے اس امت نے نبی کے لہلام چہرے کو پہچان لیا ہے اس امت نے شہادت کے مقام اور مرتبے کو جان لیا ہے اے کتوں اب تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اگر تم ظلم و ستم کی چکی کو پیسنا بند نہیں کرو گے ہماری ماں اور ہماری بہن اور امت کی بیٹی کی طرف نگاہ ڈالو گے اگر تم مسجدوں خانقاہوں کی طرف نگاہ ڈالو گے اگر تم میرے محبوب کی سنتوں پر ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کرو گے لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو ہم بھوکے رہ سکتے ہیں اور ہم جو ہے پیاسے رہ سکتے ہیں ہمیں بھوکے پیاسے رہ کر شیب ابھی طالب کی سنت کو زندہ کرنا ہمیں آتا ہے ہمیں بھوکے رہ کر تبو کی سنت سنت پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت ہمیں جو ہے زندہ کرنا آتا ہے ہمیں مار کھا کر شیب قید میں جا کر شیب ابھی تعلیم کی سنت کو زندہ کرنا آتا ہے ہمیں مار کھا کر تاریخ کی سنت کو زندہ کرنا ہمیں آتا ہے ہم نے ان سبقوں کو نہیں بھلایا ہے ہمارے اندر امداد اللہ مہاجر مکی کو ہم نے جنم دیا تھا ہم نے شہید کو جنم دیا تھا ہم نے رشید احمد گنگوہی کو جنم دیا تھا ہمارے ہی اندر سلطان صلاح الدین ایوبی تھے ہمارے ہی اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید تھے ہمارے ہی اندر حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تھے ہمارے ہی اندر شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نفر اللہ وبرک تھے ہمارے ہی اندر ریشمی رومال کی تحریک چلانے والے حضرت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے ارے مرد تو مرد بچے بچوں کے اندر ہم نے جذب جہاد کو کوٹ کر رکھا ہے دیکھو ظلم سے بات آ جاؤ دہشت گردی سے بات آ جاؤ مسلمان ماں کو دے سکتا ہے اولاد کو دے سکتا ہے مکان کو دے سکتا ہے ہجرت کر سکتا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا نبی کے غلامی کا تو اپنے گلے سے نہیں نکال سکتا تیری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے مسجدوں کو مندر بنانے کے خواب تمہارے ادھورے ہو جائیں گے یہود و نسارا کے جوتے چپل مسجد اختہ میں جانے کے خواب تمہارے جھوٹے ہو جائیں گے تمہارا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کو اسرائیلی کتوں کے نقشے میں اور میاپ میں لانے کا نق جو ہے تمہارا خواب چکنا چور ہو جائے گا اب یہ مسلمان جب چکا ہے اس کا ہر بچہ ماں اور واپس بن جائے گا جب اور یہ مسلمان جب جگ جائے گا اور اس کا بچہ ٹیپو سلطان کی نسل بن جائے گا اور سلطان صلاح الدین بن جائے گا اور یہ مسلمان عورت جب چکی ہے جب یہ سفیا بن جائے گی اور جب یہ زنیرا بن جائے گی دیکھ تیری آخری گنتی ہے ہم کہتے ہیں اسلم تسلم کہ مان لے اسلام کو مان لے میرے آقا کے اخلاق کو مان لے اللہ کے قرآن کو سلامتی اسی میں سے ورنہ میرے آقا نے سچ فرمایا سب کچھ جھوٹا ہو سکتا ہے آسمان پیروں تلے اور زمین اوپر جا سکتی ہے مرد دودھ پلا سکتا ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے شاید کڑوا ہو سکتا ہے میرے محبوب جھوٹ نہیں بولتے میرے محبوب نے فرمایا لا ابا اللہ سہری ار بھائی تو مدری ولا ببر اللہ اطخر اللہ کلیمت الاسلام کہ زمین کے اندر نہ کوئی کچا پکا مکان رہے گا ہر مکان کے اندر صحرا کے اندر بیابان کے اندر جنگل کے اندر ہر مکان میں میرے محبوب کا کلمہ داخل ہوگا ماننا ہے بھی عزیز مان لے اگر نہیں مانے گا تو میرا خالد ابن ولید تجھے منوائے گا میری امت کا بیٹا ماس اور مافیس بن کر تجھے منوائے گا میری امت کی بیٹی حضرت سمیہ اور حضرت سفیہ بن کر تجھے منوائیں گے مان لو مسلمانوں مسلمانوں دیکھو اللہ کی مدد آنے کے لیے تیار ہے اللہ کی نصرت آنے کے لیے تیار ہے یہاں بدر کے فرشتے یہاں عہد کے فرشتے یہاں تبوک کے فرشتے نبی کے مذبات کے فرشتے ان تنسر اللہ ینسرکم وہی سب بھی تبدام یہ کہہ رہے ہیں اٹھ جا داڑھی مڈے داڑھی رکھ لے بے نمازی نمازی بن جا یہود و کے کلچر کو اپنانے والے میرے محبوب کی سنت کو اپنا لے بے پردہ عورت نبی کی عورتوں کی اسمت پاک دامنی کے چادر کو تو یہ کر لے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان تنسر اللہ ینسر سر کم وہی سب بھی تقدام اگر اللہ کے دین کی مدد کرے گا یعنی دین پر <coughs> عمل پیرا ہوگا اللہ کی مدد تیرے ساتھ شامل حال ہے اور جب کبھی فتنہ اس امت کے سامنے آیا مسلم کا فتنہ اس امت کے سامنے آیا ارتداد کا فتنہ اس امت کے سامنے آیا رشیا کمیونسٹوں کا فتنہ اس امت کے سامنے آیا طالبان جن کے افغانستان کے اندر ایک برتن نہیں بنتا ایک گولا بارود کا کارخانہ نہیں اس وقت کی سپر پاور دو طاقتیں ایک امریکہ ایک رشیا جو کوئی قوم مسلمانوں سے ٹکرائی ہے پاس پاس ہوئی ہے اللہ نے اس کے وجود کو ختم کر دیا ہے صحابہ کرام کے جسموں پر بے لگے کپڑے تھے پیٹ پر پتھر تھے کیا میرے اللہ نے سورہ روم کو نازل نہیں فرمایا علی نیم غلی وتی روم اس وقت کا روم آج کے سو امریکہ سے زیادہ طاقت والا تھا لیکن مٹھی بھر صحابہ جب روم کے لشکر پر گئے روم کو شکست نہیں دی تو امریکہ کو شکست دے سکتا ہے تو نے رشیا کو شکست دی ہے تو نے تاتاری کتنے کو شکست دی ہے تو نے مسلم قذاب کا قتل کیا ہے تو نے ابو جہل کا قتل کیا ہے تو نے ابو لہب کو مٹتے ہوئے دیکھا ہے ہے تو نے بدر کے اندر یہ مٹھی پر کافر زلیل و خار ہوتے ہوئے تو نے دیکھا ہے یہ عہد کے اندر یہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے مسلمان اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تیری ماں کی عزمت جو ماں جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے وہ باپ تیر جنت کا دروازہ ہے میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اے کعبہ کے محافظ اے دین کے سپاہی اے قرآن کے محافظ تو جب جا تو جب جا تو جا تیرے اندر باز اور واوش کو میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر سلطان الدین ایوبی کو دیکھ رہا ہوں تیرے اندر کو دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہیں ہے ہے تو تو غیروں کے طور طریقے اپنانے تو غیروں کے سامنے میمورینڈم دینے تو غیروں کے سامنے ہاتھ باندھنے رہی تو خیر امت بن کر آیا تو امت بست بن کر آیا تو جب تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا کوئی قوم جنت میں قدم نہیں رکھے گی تو جب تک کوثر کا پانی نہیں پیے گا کوئی قوم کوثر کے قریب نہیں جائے گی تو جب تک اللہ کے عرض کے سائے میں نہیں جائے گا کوئی قوم اللہ کے عرض کے سائے میں نہیں جائے گی یہ دنیا تیرے لیے یہ آخرت تیرے لیے یہ قرآن یہ حدیث تیرے لیے امام الانبیاء تیرے لیے ریاض الجنہ تیرے لیے زمزم تیرے لیے کوثر تیرے لیے صرف ایک کروٹ لینے کی ضرورت ہے اس دنیا سے اپنے رخ کو آخرت کے رخ کو کر دے اے کعبے کے محافظ اے پاسبان ملت اے قرآن کے محافظ اے دین کے سپاہی اللہ نے تیرا نام تاجر نہیں رکھا اللہ نے تیرا نام برتن بنانے والا نہیں رکھا اللہ نے تیرا نام درزی نہیں رکھا اللہ نے تیرا نام سیاسی آدمی نہیں رکھا اللہ نے تجھے مجاہد کہا ہے اللہ نے تجھے غازی نام دیا ہے اللہ نے تجھے شہید کا نام دیا ہے اٹھ یہ نام پالے اونچا اب جب کبھی تو یہ نام پایا ہے قومیں تیرے سامنے کھگائی ہیں جب تو تین سو تیرہ میں تھا دنیا کا کفر تیرے سامنے کاپا کرتا تھا آج تو کروڑوں کی تعداد میں ہے زمین کے خزانے مملکتیں حکومتیں پچپن سے زیادہ آج تیرے پاس ہیں اور دنیا کا کتا اور اڑنے والا مچھر بھی ہم سے نہیں ڈرتا مسلمان مسلمان تو مسلمان ہو جا میرے محبوب کا غلام بن جا میرے اللہ کے قرآن کا تلاوت کرنے والا بن جا تو نمازی بن جا میری ماں ان چہروں میں کچھ نہیں رکھا ہے یہ چہرے قبر میں جائیں گے مٹی کے اندر مل جائیں گے دیمک کی غذا بن جائیں گے یہ فلم کے کتے کتیا زانی تجھے تباہ برباد کر رہے ہیں دیکھ دیکھ آج میرا چیلنج ہے آج میرا وعدہ ہے میں یو پی بہار سے آ کر تقریر کر کر بھاگنے والا لفافہ لے کر دعوت کھا کر بھاگنے والا ملا نہیں تیرے شہر میں اسی علاقے کا پیدا ہونے والا ایک میں نوجوان ہوں اور ایک میں علماء کا اولیاء کا خادم ہوں اور ان کا چاہنے والا ہوں حق کو باطل کا ماری کا وبا کرنے والا ہوں دیکھ آج میں کہتا ہوں کہ اگر رات میں تو مسلح اٹھانا مسلح اٹھا لینا وضو کر لینا اور دو عکاس نماز تحجد کی پڑھ لینا میری اماں تیرے چہرے میں وہ نور آئے گا تیرے چہرے میں وہ روشنی آئے گی کہ فلم میں کام کرنے والے ہر پل کیمیکل کے مقصاد ہر پل تیرے لولی اور فلاں فلاں جو ہے چیزوں کے محتاج اماں یہ وضو کا لوٹا تیرے چہرے پر حسن دے دے گا اماں یہ تحجد کی رکاتے یہ اللہ کی یاد میں رونا ان آنسو کے قطرے تیرے جسم پر پڑنا دنیا کے اندر اس سے قیمتی کوئی لوشن نہیں ہے اور کوئی کریم نہیں ہے اٹھ جا اماں تحجد گزار بن جا آج قوم کو تیری کوچ سے ٹیپو کی مانگ ہے آج قوم کو تیری کوٹ سے سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھیک ہے اماں ہم بھیک مانگتے ہیں ہم دامن تیرے ساتھ سامنے پھیلاتے ہیں ضرورت پڑی تو تو نے خواجہ میری کو جنم دیا تھا ضرورت پڑی امام بخاری کو تو نے دیا تھا ضرورت پڑی رابعہ بصریہ کو تو نے دیا تھا ضرورت پڑی فرید الدین گن شکر کو تو نے دیا تھا امی جان قوم کو کبھی تو نے مایوس نہیں کیا قوم کو کبھی تو نے پیاسا نہیں رکھا آج قوم کربلا سے زیادہ تڑپ رہی ہے آج قوم بنت رہی ہے آج قوم ایڑیا رگڑ کر سکرات کی سختی کے اندر مبتلا ہے یہ قوم امی جان تیرے دامن پھیلا کر ایک وقت کے حسین کی بھی مانگتی ہے ایک وقت کے اور معاوض کی بھیک مانگتی ہے ایک وقت کے خالد ابن ولید کی بھیک مانگتی ہے ایک وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھیک مانگتی ہے آج بابری مسجد تڑپ رہی ہے امی جان آج بیت المقدس تڑپ رہی ہے آج گودرا کا مسلمان گجرات کا مسلمان ہندوستان کا مسلمان امی جان ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہے دے دے ایک حسین ہمیں دے دے ایک غازی ہمیں دے دے ایک شہید ہمیں دے دے ایک پیپو ہمیں دے دے ایک محمود غزنوی ہمیں دے دے ایک محمد بن قاسم ہمیں دے دے پھر ہمیں دیکھیں گے کون ہمیں منہ دکھائے گا کون ہماری مسجدوں کے میناروں کو ختم کرے گا کون ہمارے اذانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا امی جان تو سدھر جا کائنات سدھر جائے گی تو بگڑے گی کائنات بگڑ جائے گی اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر کاری کی حرمت کا واسطہ دے کر نبی کی محبت کا واسطہ دے کر لوگوں وعدہ کرو کہ آج کے بعد دین کا راستہ چھوڑ کر دنیا کے راستے پر نہیں چلیں گے روٹی اتنی جتنا ماں کے پیٹ میں لکھا گیا ہے زندگی اتنی جتنا ماں کے پیٹ میں لکھا گیا ہے کروڑوں کر جمع کر لو گے تو ہندوستان کے باہر جو ہے سوئٹزرلینڈ کے کھاتے میں ڈالو گے کفن میں ایک روپیہ نہیں آئے گا انگوٹھی انگلی میں پھنس جائے گی انگلی کو کاٹا جائے گا لیکن اس انگوٹھی کے ساتھ تجھے قبر میں دفن نہیں کیا جائے گا نہ انگوٹھی آئے گی نہ روپیہ آئے گا نہ پیسہ آئے گا نہ سر آئے گا نہ زیور آئے گا نہ ہوتے آئیں گے خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا اور وہاں بڑا سختی کا ماحول ہوگا ایک میزے کے برابر سورج سروں کے اوپر ہوگا اور ہر پیغمبر نفسی نفسی کے حالت میں ہر ولی نفسی نفسی کے حالت میں پھر داڑی منڈوں کی حالت بے نمازیوں کی حالت کیا ہوگی دولت کے پیچھے مت پر میرے بھائی مال کے پیچھے مت پر جوڑو کا غلام نہ بن اولاد کا کتا نہ بن جو مقدر ہے اتنا ہی ملے گا اللہ کی عبادت میں دین کی سربلندی کے کے کے لیے لیے جذبہ ساتھ کلیمت اللہ تو جینا سیکھ لے اور اس جینے کے اندر مرنے کی طاقت پیدا کر لے یہود و نصارہ نے جب یہ کہا نہ اللہ ہی واہی پاؤ ہم اللہ کے پسندیدہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھ کر دکھاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیٹھا بن کر دکھاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے چلا لگا کر بتاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا مدرسے کے اندر تم بخاری پڑھ کر دکھاؤ یا الذین ہادو انسان تم ان تم اولیا مندونی ناس یہودیو اگر لوگوں کے علاوہ تم صحیح مانوں میں اللہ کے محبوب اپنے آپ کو جتانا چاہتے ہو فتح ان کن تم صادقین ارے شہادت کی تمنا کرو یہ شہادت کی تمنا یہ موت کی تمنا اپنے اندر کروڑوں زندگیاں رکھتی ہے اسی لیے جو شہید ہو کر مرتا ہے ولا فی سبیر اللہ ہی کہ اگر ولی مر جائے تو مردہ غوث مر جائے تو مردہ اور ابدال مر جائے تو مردہ عالم مر جائے تو مردہ لیکن عام آدمی اگر شہید ہوتا ہے میرا اللہ کہتا ہے اس کا درجہ میرے پاس اتنا ہے کہ ولا لمن لمئیوں فی سبھی اللہ اللہ اسے مردہ تک نہ کہو اسے مردہ تک نہ کہو بلکہ یہ کہا تین اماموں نے ارے زندوں کی تم نماز جنازہ کہاں پڑھتے ہو امام مالک نے کہا امام شافی نے کہا امام احمد ابن حمل نے کہا کہ زندہ زندوں کی جنازہ نہیں پڑھتا امام ابو حنیفہ نے فرمایا پڑھ لو اس کی برکت سے تمہاری اللہ تعالیٰ مخصرت کر دے گا ولی ہوگا غوث ہوگا ابدال ہوگا اللہ ہوگا مفسر ہوگا فقی ہوگا وقت کا امام ہوگا کہا کہ اس کے کپڑے نکالو اور اس کو کفن دو شہید ہوگا رب کہتا ہے کہ اس اس, اس نے نے نے میرے دین دین دین کے کے ساتھ میری میری کی کی کی عزت سب بلندی لیے جان دی آج میں اس کے جسم کو چھپاؤں گا خبردار جس جس کفن کپڑوں کے اندر خون لگا ہوا ہے جو خون تمہارے یہاں ناپاک ہے جس کے نکلنے سے وجود ٹوٹ جاتا ہے یہ شہید ہو کر جو خون نکالا ہے یہ میرے نزدیک مجھ کو عمر سے زیادہ پسندیدہ ہے خبردار جو اس کا کپڑا کھول کر سطر دیکھنے کی تم کو کوشش کرو گے میرے اللہ کے یہاں اس کا یہ مقام ہے زندگی جینے کے لیے جو جیتا ہے وہ کتے سے بدتر زندگی گزارتا ہے اور جو شہید ہونے کے لیے جیتا ہے ایسی زندگی پر ہزاروں زندگیاں ایسی موت پر ایسی شہادت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں اٹھ جا جگ جا مسلمان اپنی زندگی کو بدل دے بہت ہو گیا دولت کی پوجا بہت ہو گیا عورت کی پوجا بہت ہو گیا سیاست کی پوجا ایک سیاسی آدمی بتاؤ کہ جس نے موت کے بعد اپنے چیلے کے خواب میں آ کر بتایا ہو میرا ایم ایل اے ہونا میرا ایم پی ہونا میرا منسٹر ہونا اللہ نے اسے مجھے جو ہے نجات کا ذریعہ بنا دیا ہے کوئی مثال کسی نے کہا کہ میں نے سات بلڈنگیں بنی اور بیٹے کے خواب میں آ کر بتایا کہ سات بلڈنگوں کے صدقے میں کہ میں اپنی جورو بچوں کو دے کر آیا اللہ نے مجھے جنت دے دی آؤ میں بتاتا ہوں ایک قاضی صاحب کا انتقال ہوا بیوی حاملہ تھی بچہ پیدا ہوا اور عورت ہمیشہ دیکھتی تھی قاضی صاحب جہنم میں قاضی صاحب جہنم میں قاضی صاحب جہنم میں اور بچہ جب بولنے لگا تو وہ عورت نے اپنے بچے کو سکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رات میں خواب میں دیکھا قاضی صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں خاتون نے آنکھوں کو مرا اور کہا قاضی میرے شوہر میرے ایماندار شوہر کیا تم وہی ہو جو جہنم میں تھے ہاں بھائی وہی ہوں اچانک کیا ہوا کہ کل آپ جہنم میں سے آج جنت میں آ گئے اور بڑے بڑے درجات پانے لگے کہنے لگے کہ جب یہ بچہ بولنے لگا اور اللہ کا نام لیا میرے اللہ نے کہا کہ جس کا بچہ اور جس کے نسخے سے بچہ پیدا ہوا وہ میرا نام لے میری شان رحیمی اور شان کریمی کا تذکرہ کرے اور اس کے باپ کو میں جہنم میں ڈالوں یہ تو مثال ملتی ہے کہ بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے سے باپ جنت میں گیا ہے لیکن باپ کے خارون ہونے سے بیٹے کو جنت ملی ہو یا کہ دولت جمانے سے کچھ نہیں کچھ نہیں یہ دولت کچھ نہیں یہ روپیہ کچھ نہیں یہ پیسہ کچھ نہیں اگر تم صاف زمین اور صاف آسمانوں کے خزانے کے مالک بھی ہو گئے تو میرے اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک یہ پوری دنیا مچھر کے ایک پر کے برابر ہے لال قلعہ بھی لے لیا وائٹ ہاؤس بھی لے لیا ہیرے جواہرات بھی لے لیے آسمان کے موتی بھی لے لیے میرا اللہ کہتا ہے کہ مچھر کے پر کو تم نے لیا ہے اللہ کی طاقت اللہ کی قوت اللہ کی جنت بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے ارے پیشاب کی پوٹلیاں اور حیض و نفاس کی گندگیاں رکھنے والے کے پیچھے پڑ کر کیا تم چیری پر ہاتھ کے قصے کو زندہ کرتے ہو دیکھو وہ ہور تم سے بیا کرنے کے لیے بےتاب ہے آخری درجے کا جنتی لال خاص جنتی جو جنت میں جائے گا میرے آقا نے فرمایا اللہ اسے جنت کی ستر ہزار ہوروں سے نکاح فرمائیں گے اور وہ ہور اگر دنیا کے سمندر میں تھوک کا ذرہ ڈال دے وہ پانی میٹھا ہو جائے گا وہ ہور اپنی آنچل کو سورج کے سامنے لائے تو سورج کی روشنی مانگ پڑ جائے گی ارے اجا میرے بھائی تیرے ہور تیری جنت کی ہورے تج سے نکاح کرنے کے لیے بےتاب ہیں ارے یہ بنگلے یہ بلڈنگیں یہ زمین جو کلو من علی خان وہ پناہ ہونے والی زلزلے کے جھٹکے کے اندر زمین بور سونے والی ارے وہ محل جس کی ایک ان سونے کی جس کی ایک ان چاندی کی اور جس کی مٹی زعفران کی اور وہاں لاکھوں بیویاں وہاں سونے کا تخت سونے کی مشہری اور وہاں پیہا انہاروں رویہ من وہاں لذت للشاربین اجا یا پانی بھی ہے تو گندا وہاں دودھ کی نہر وہاں شہد کی نہر وہاں تہور تاپ جو ہے شراب کی نہر ارے کیا بے وقوف ہے دنیا کے گندے ایسے گانے کہ جن کے گانوں سے ایمان کا جنازہ نکلتا ہے وہاں گائیں گی وہاں داؤد علیہ سلاد و سلام کو پڑھیں گے وہاں میرے آخا کلام پاک کی تلاوت کریں گے وہاں اللہ خود سلام کرے گا کہاں رفیع کے گانے لتا گندی عورت کے گانے ارے بے بخور جا اٹھ جا جنت کی ہور کے سے بے تاب ہے اٹھ جا میرے آخا تجھے تلاوت کر کے سنائیں گے اٹھ جا میدان کے اندر میرے اللہ مچھلی کے کلیجے کا ناشتہ بنا کر کھلائے گا نور کے ممبروں پر بٹھائے گا حضرت داؤد کو کہے گا وہ رہنے داؤدی ہوا پرندہ اٹھ جائے گا اور کانوں میں ایسی لذت آئے گی اللہ پوچھیں گے کیا بس اور چاہیے تو کہے گی قوم اللہ کے بندے اے اللہ اس سے بھی بہتر ہے اللہ آخا کو حکم فرمائیں گے آپ کلام پاک کی تلاوت کریں گے آخا آخا امام المبیا میدان میں نور کے ممبر میں بیٹھ کر کلام پاک کی تلاوت کریں گے وہ مزہ وہ مزہ گندے سکتی چولی لنگے کے گانے ان چولی لنگے کے گانوں کو دیکھ کر تیری ماں کی یاد نہیں آتی اب جب تو کسی اور پر آنکھ لڑا رہا ہوتا ہے اسی وقت وقت جموں کشمیر میں تیری بیٹی کی امت کی بیٹی کی اور تیری بہن کی آبرو لٹ رہی ہوتی ہے اٹھ جا میرے بھائی عشق کرنے کے لیے گندا کام کرنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے ہوں گے کوئی میرا واقعہ سنا کر ٹائم پاس کرے کوئی کل کہے کہ مولانا نے یہ کہہ وہ کہہ دیا فیصلہ قیادت کے دن ہوگا میرا اللہ تجھے پوچھے گا الم یا تم نذیر کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا داڑھی مڈے سوپ کھانے والے رشوت کھانے والے جو رکے غلام آلو پر جانا نذیر کلام پاک کا انتیسواں پارا سورے ملک کا پہلا رکو ہاں ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا پکن چڑھنا وہ کھلنا ماں صلی اللہ ہم نے جٹلا دیا ہم نے کہا وہ مولوی ہے ایسا تو نہیں کہتا وہ جمعہ میں جاتے ہیں ایسا تو نہیں کہتا شیطان پیشاب پاخانے کی جگہ انگلی ڈال کر تجھے گمراہ کرے گا دیکھ تو انسان کا بچہ ہے حلال کے نطفے سے پیدا ہوا آج زندگی بدل دے اپنی دھارا کو آخرت کی دھارا میں بدل دے اپنے رخ کو آخرت کے رخ کی طرف بدل دے اب تیرے گھر کے اندر گانا بجانا رہی اب تیرے گھر کے اندر تلاوت کے ندمے ہوں گے اب تیرے گھر کے اندر میوزک نہیں اب تیرے گھر کے اندر ذکر اور دروپ کے ندمے ہوں گے پھر دیکھنا کون میں کلال ہوگا جو ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی طرف نکاح اٹھا کر دیکھے گا کون سی طاقت ہوگی جو ہمارے نوجوانوں پر ٹاڈا اور فوڈا کے ایپ ڈال کر ان کو خرید و بند کی جو ہے صحبتوں کے اندر مبتلا کریں گے تو سدھر جا میری بات لکھ کر رکھ لے جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا اور جنہوں نے گجرات جیسا ماحول بنایا ہماری زندگیوں میں ہمارے قدموں پر پڑھ کر اگر بھیک نہ مانگے اگر نہ مانگے میں بھی حلالی نہیں اور میں بھی مسلمان نہیں جو چاہے تو کر لینا میرے گلے میں کتے کا پٹا ڈال کر اپنے گھر میں کتا بنا کر رکھ لینا مسلمان تو آقا کا غلام بن جا آقا کا تو نوکر بن جا آقا کے دین پر چلنے والا بن جا ایک ایک دنیا کا ظالم کتا ہمارے قدموں پر گر کر پناہ مانگے گا چھوٹا چھوٹا واقعہ کر کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کپتان کا بادشاہ آخا کی طرف ایک لیٹر بھیجا آخا میں آپ سے محبت کرتا ہوں حقیقت میں دل میں دشمنی تھی محبت کرتا ہوں ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کے مدینے میں آ نہیں سکتا اس لیے اپنے کسی غلام کو بھیجیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو آخا نے بھیجا کہ جائیے اس گفٹ کو لے کر آئیے جب مدینہ طیبہ کے بارڈر کے اندر ڈھول کی کی کی آواز آواز آئی آئی میوزک اور شاہ جلال کی اور اس کی دبدا کی آواز آئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ بادشاہ کا وقت آ رہا ہے گئے پوچھا کہ غسان کا بادشاہ کون ہے شہزادہ کون ہے اشارہ کیا گیا کہا کہ آپ نے لیٹر بھیجا تھا کہا ہاں بھیجا تھا کیا آپ نے آخا کو کوئی گفٹ دینے کے لیے کہا ہاں دیا تھا کہا کہ دیجیے کہا کہ نہیں میں اسے ہی دے دوں گا اپنے اونٹ کو گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا حضرت امیر باویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تم پیچھے پیچھے دوڑ کر آنا تم پیچھے پیچھے چل کر آنا عرب کی صحرا کی ریگستان کی گرمی پیر کے اندر آبلے پڑ گئے تھے امیر رضی اللہ عنہ فرمایا بادشاہ صحیح ہے کہ تو تو بادشاہ ہے ہے شہزادہ میں غلام ہوں اور میں آقا کا نوکر ہوں میں تیری اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتا اور تیری ہم رکاب نہیں ہو سکتا اتنا کر قابل ایک جوتا ہے کوئی پھٹا ہوا کپڑا ہے چندی ہے دے دے پیر پر باندھ لوں گا نہ نہ آقا کی حکم کی تعمیل کے بغیر واپس بھی نہیں جا سکتے تھے کئی میل تک دوڑایا یہ رو کر کہنے لگے قدموں پر پڑ گئے کہ مجھے سواری کے اندر جگہ دے دے یا پادی اونٹ ہو گھوڑا ہو مجھے دے دے میں آقا تک گفٹ کو پہنچا دوں گا اور ہدیے کو پہنچا دوں گا آخر میں جا کر بڑی ذلت کے ساتھ تم تمہارے آقا کو یہ میرے گسام کے بادشاہ کا یہ جو ہے فقیرانہ تحفہ دے دینا یہ بھیک دے دینا زلیل کر کر دیا حضرت امیر بھاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے تھے آقا کے حکموں پر مرنے والے مٹنے والے آج داڑھی مٹاتے ہوئے شرم نہیں آتی آج نماز چھوڑتے ہوئے آج آقا کی نافرمانی کرتے ہوئے گئے آقا کو دیکھ کر رہا نہ گیا اپنی امتی کی حالت کو دیکھ کر آقا کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے فرمایا معاویہ ماویہ کیا بات ہے ہے یہ حالت کیسے ہو گئی بابیا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس طریقے سے ہستان کے بادشاہ نے تجلیل کی تحقیر کی آخا نے کہا چھوڑ کر آ گئے ہوتے کہا نہ آخا جسم کے ٹکڑے ہو جاتے لیکن میں آپ کے حکم کی تعمیر کے بغیر رہا تھا بہرحال وقت آیا تھا وقت چلا گیا آقا کے دل سے دعا نکلی فرمایا آقا نے فرمایا کہ اماویہ ایک وقت وہ آئے گا کہ غسان کا شہزادہ بھیک مانگے گا تیرے قدموں پر پڑھ کر اٹھ جا میرے مظلوم بھا بھائی آ اٹھ جا ستائے ہوئے میری بہن جب جا بستان کے بادشاہ کی طرح تاریخ اپنے آپ کو دوہرائے گی امریکہ برطانیہ اور گجرات میں ظلم کرنے والے ہندوستان کے اندر ستم کرنے والے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والے تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے سترہ سال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کچھ قیدی لائے گئے ان قیدیوں کے اندر یہ غسان کا وہ شہزادہ تھا جس نے امیر کو دوڑایا تھا جس نے پانی نہیں دیا تھا جس نے ایک بارش کپڑا نہیں دیا تھا پرانے جوتے نہیں دیے تھے لیکن آخا کا غلام آخا کا غلام ہوتا ہے جب اس جو ہے غسان کے شہزادے کو ہتکڑیوں کے اندر جکڑا ہوا دیکھا تو کہا اپنے غلاموں سے وزیروں سے اسے لے جاؤ میری جگہ اسے سلاؤ اور قیدیوں کی جگہ میں سوؤں گا ایک مہینے تک اسے کھانا دیا اس کا اعزاز کیا اس کا اکرام کیا اور اسے عزتیں دی اور غلاموں کی جگہ قیدیوں کی جگہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوتے رہے اس کے بعد کہا کہ غسان کے بادشاہ وہ تیری تعلیم تھی اور یہ میرے محبوب کی تعلیم تھی وہ تیرا اخلاق تھا یہ میرے نبی کے اخلاق ہے وہ اتنا کہنا تھا قدموں پر پڑ گیا مسلمان اٹھ جا نبی کے اخلاق نبی کے کیریکٹر نبی کے سیرت سے قوموں کو غلام بنا یہ تیرے قدموں پر پڑھ کر تیری ماں بہنوں کی لٹی ہوئی آبرو کی بھیک مانگیں گے معافی مانگیں گے تیری مسجد اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر کے دیں گے ان مسجدوں سے رام للہ کی مورتی کو اپنے ہاتھ سے صاف کریں گے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہم قدم بڑھانا ہم نے چھوڑ دیا دین کی طرف چلنا ہم نے چھوڑ دیا میرا اللہ کہتا ہے تو ایک قدم آ میں دس قدم آؤں گا تو کر آ میں دوڑ کر آؤں گا تو دوڑ کرا میں سینے میں سے لگا لوں گا مایوسی کی ضرورت نہیں آج کی رات میرے بھائی یہ محفل مبارک اور مقدس محفل ہے توبہ کی رات ہے تو اللہ نسوہا آج توبہ کر لے پکا سچا مسلمان بن جا نبی کا غلام بن جا دین کا دائی بن جا مجاہد بن جا غادی بن جا جینے کے لیے جینا نہیں جامع شہادت کے لیے تو جینے والا بن جا اور اعلان و مماتی للہ رب کی اے اللہ اب تک جو کا غلام اب تک اولاد کا اب تک زمین کا دولت کا تھا اب اس کے بعد میرا جینا میرا مرنا میری نماز میرا روزہ میری قربانی اللہ تیرے لیے ہے اس ارادے کے ساتھ اٹھیں گے کل صبح جو سورج نکلے گا اپنی کرنوں سے یہ پیغام لائے گا انا فتح نہ لکھا فتح مبینہ نسر من اللہ وہ تم قریب مسلمانوں اب تم کامیاب ہو چکے ہو اب وائٹ ہاؤس تمہارا ہے لال قلعہ تمہارا ہے اب زمین تمہاری ہے اب فضا تمہاری ہے اب حکومت جو ہوگی وہ قرآن کے طریقوں پر ہوگی فکیب کے طریقے پر ہوگی حدیث کی بنیادوں پر ہوگی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمارے قطاؤں کو درگزر فرمائے اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں مجاہد بنائے ہمیں غازی بنائے جذبۂ جہاد کے ساتھ جذبۂ شہادت کے ساتھ ہمیں زندگی گزر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں مبارک وادی کے مستحق ہیں شہر بنگلور کے قاضی محلے کے ہمارے وہ نوجوان ہمارے مخلصین کہ جو جنہوں نے آج اس جلسے کو منعقد فرمایا ہم سمجھتے ہیں ان کے سامنے کس قسم کی رکاوٹیں آئی اور کس طریقے سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں دیکھیے آج کل گھروں کے اندر یہ مختلف عاملوں کے غلط قسم کے تعویذات ہوتے ہیں جس سے نو سطحیں آتی ہیں حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو ایک تعویذ دی اس کے لٹکانے سے سارے شیاتی بھاگ جاتے ہیں وہ تعویذ برائے فروخت ہے اس کا نامہ اس کا یہ تحدیدی تحدینی نامہ مبارک اس کو آپ حاصل کرتے ہوئے جائے اسی طریقے سے ہمارے جو بیانات ہندوستان کے چپتے چپتے میں ہوتے ہیں الحمدللہ اب ہندوستان کا مسلمان اور ہندوستان کے علماء جگ چکے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تعریف کی بات نہیں ہے شہر بنگلور کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہاں کا آپ کا عالم آپ کے شہر کا ایک مہمان جو ہے دوسرے علاقوں کے اندر جاتا ہے بڑی عزت کی نگاہ سے کچے کچے مکانوں کے اندر مٹی کے چولہوں اور مٹی کے برتن میں کھانے والے ہزاروں روپے لے کر قدموں پر ڈالتے ہیں حضرت ہمیں وقت دیجئے وقت دیجئے جون تک کوئی وقت خالی نہیں ہے کہنے تاریخ کے بعد کہنے کا ہے کہ قوم جگ چکی ہے اب قوم کچھ کرنا چاہتی ہے سنانے کے رلانے کے اور ہنسانے کے اب جو ہے وہ بیانات سے قوم متنفر ہو چکی ہے صدر صاحب بیٹھے صدر صاحب کو جاؤ ہمارے صدر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی کیا کھانا کھلائے یہ سب چیزوں سے قوم آ چکی ہے قوم اب جب چکی ہے قوم حق پر جانا چاہتی ہے قوم باطل سے بھاگنا چاہتی ہے یہ تمام جو ہے عنوانات کی سیڑھی اس کی زندگی شادی اور جذبہ جہاد بیس بیانات کی سیڑھیاں ہیں اسے آپ حاصل کرتے ہوئے جائیں کیا ہے اور آگے کوئی حضرات نہ جائیں جب تک حضرت کی دعا نہ ہو کوئی حضرات نہ بیٹھے رہے ہیں الحمد اس شہر کے اندر اس اسلامک اسلامی ایجوکیشن سینٹر کے نام سے ایک ٹرسٹ ہے بہت مسرت ہوئی بڑی خوشی ہوئی مجھے بھی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب سے بڑی محبت ہے اور بڑی انسیت ہے اللہ تبارک